میں زبردست دلائل کے ساتھ اللہ کی توحید کو ثابت کیا گیا شرک کی برائی کو بیان کیا گیا اس صورت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شرک ایک ایسی گندی چیز ہے کہ دنیا کے کبھی بھی ذہین انسان اس کے حامی نہیں رہے عقل مند انسانوں نے کبھی اس کی حمایت نہیں کی چنانچہ ایک بزرگ جو نبی تو نہیں ہے لیکن بہت دانش مند بہت عقل مند تھے اور پروردگار نے ان کو ایمان عطا فرمایا تھا حضرت لقمان علیہ السلام یا حضرت لقمان رحمہ اللہ مشہور روایت یہ ہے کہ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور غلام تھے بکتے بکتے جزیرت العرب میں پہنچے تھے اللہ نے ان کو بہت دانش مندی مندی دی تھی رہا بھی ہوئے بلند مقام بھی پایا ان کی حکمت دانش مندی اور مندی کی باتیں عرب میں بہت مشہور تھیں ان کی شاعری اور قصیدے کا حصہ بنی ہوئی تھیں اس صورت میں یہ بتایا جائے گا کہ جن کو تم عقلمند دانش مند مانتے ہو اور جن کی عقلمندی کی باتیں تمہارے یہاں مشہور ہیں تمہاری شاعری کا حصہ ہیں وہ بھی شرک کو بہت گندی چیز بیان کر رہے ہیں اس صورت میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ جب توحید اور شرک کی یہ کشمکش ہوتی ہے حق اور باطل کی تو پھر باطل بہت گھٹیا ہتھیاروں پر اترتا ہے اور وہ توحید کے مقابلے میں بہت کمزور چیزوں کا سہارا لیتا ہے گانے بجانے کا اور ناچ کا وہ اس صورت میں بیان کیا جائے گا یہ دو رکو ہوئے دوسرے رکو سے پھر حصی دلائل پیش کیے جائیں گے توحید کے اور آخری رکو کے اندر قیامت کا منظر پیش کر انسانوں کو جھنجوڑا گیا کہ یہ تمہارے سامنے زبردست خطرہ پیش ہے قیامت کا کیا جواب دو گے اس مالک کو اگر تم شرک میں مبتلا رہے جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو ان میں سے تو کوئی نہیں اس مالک کے ہم ہاں۔ تمہارا حاجت روا اور تمہارا شفیع اور تمہارا مددگار اور خاص طور سے شرک کے لیے جس چیز کی ضرورت دو چیزیں اس کو قرآن زور دے کر بیان کرتا ہے جس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے وہ عالم الغائب ہو اس صورت میں اس کی نفی کی گئی وہ ہر جگہ موجود ہو اس صورت میں اس کی نفی کی گئی ہے صورت القوان مکیہ وہی و سون آیا و اربع رکوعات اس میں چونتیس آیتیں ہیں اور چار رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم شروع میں حروف مقطعات آ گئے اس کا مطلب اس صورت میں قرآن کی صداقت کا بیان تو ضرور ہوگا دل کا یات الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ایک معنی اور دوسرے معنی میں سورہ یونس کے شروع میں عرض کر چکا یہ مضبوط کتاب کی آیتیں ہیں حکیم معنی میں محکم کے مضبوط کتاب کی آیتیں ہیں اور مضبوط کس لحاظ سے وہ بات وہاں بھی عرض ہوئی مضبوط اس لحاظ سے ہے کہ اس کی آیتوں میں کوئی کمزوری نہیں ثابت کر سکتا ہے اس کی آیتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اس کی آیتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے اس کی آیتوں کا مفہوم کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے محکم ہے تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی یا محکم کتاب کی آیتیں ہیں ادم و رحمت للمحسنین یہ آیتیں کس لیے ہیں اور کتاب کس لیے ہے ادن ہدایت ہے وہ رحمتن اور مہربانی ہے للمحسنین احسان کرنے والوں کے لیے نیکی کرنے والوں کے لیے اور نیکی کرنے والے کون لوگ ہیں احسان کرنے والے کون لوگ ہیں ان کی صفتیں بیان کی گئیں اللہ دین الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں وہ یوتون اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت ہی پر یقین رکھتے ہیں جو بھی کوئی کام کرتے ہیں صرف آخرت کی یقین کے ساتھ کرتے ہیں آخرت میں اس کا سلا پانے کے لیے کرتے ہیں دنیا کے لیے نہیں کرتے ہیں آخرت پر تو بہت پختہ یقین ہے ان کا کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ آخرت میں ہی اس کا سلا ملنے والا ہے خلائے کا دم ودی جن لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہو جائیں کتاب ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہو اور وہ نماز قائم کرتے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں آخرت پر ان کا یقین ہو یہی لوگ اللہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے یہی لوگ ہدایت پر ہیں ان کو ہدایت یافتہ لوگ کہا جائے گا وہ الاح کام اور جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہی کامیاب ہیں اور ان کے سوا جتنے لوگ ہیں بے شک وہ دنیا میں کامیاب نظر آئیں مگر اللہ کے ہیں وہ ناکام ہیں الاح کا امل اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں وہ مین اللہ عِلْمٍ آگے کیا مضمون پیش کیا جا رہا ہے وہی جو میں نے عرض کیا کہ جب ایک طرف وہی کا نور آئے اور پھر دوسری طرف اندھیرے کے پجاری ہوں تو اندھیرے کے پجاری کمزور سطح پر اتر آتے ہیں چنانچہ مکہ المکرمہ میں جب مکہ والوں نے دیکھا کہ وہ قرآن پاک کا کسی طور طور پر مقابلہ نہیں کر پائے انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ آگ تو ان کے بقول گرگر لگ چکی ہے کسی کا بیٹا کسی کا والد اور کسی کا بھائی اور کسی کی بیوی اور کسی کی بیٹی ایمان لا رہی ہے کہاں تک اس کا مقابلہ کرو گے کوئی سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھاؤ سب نے کہا کہ باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ جو چیز پڑھتے ہیں یہ قرآن کی نام کی وہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر ہم بھی نہیں رہ سکتے ہیں رات کو ہم کو نیند نہیں پڑتی ہے تو چپکے چپکے اٹھ کر آتے ہیں سننے کے لیے جب ہم نہیں رہ سکتے تو چھوٹے لوگ کیسے رہیں گے وہ بھی سنتے ہیں تو اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں وہ عجیب قسم کا کلام ہے اس میں جادو کا اثر ہے کہ جو اس کو سنتا ہے وہ اس پر فرشتہ ہو جاتا ہے سب نے کہا واقعہ نہیں بڑا مشکل مرحلہ ہے نظر ابن حارث نام کا آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا میرے ذہن میں اس کا ایک توڑ آتا ہے لوگوں نے پوچھا کیا توڑ اور لوگوں نے کہا کہ آپ ہی توڑ کر سکتے ہو اس لیے کہ آپ جہاں دیدہ انسان ہو اس نے کہا ہاں، بالکل میں روم گیا ہوں میں ایران گیا ہوں میں بڑی بڑی سلطنتوں کو دیکھا ہے میں نے شاہ حبشہ کو دیکھا ہے تین ہی بڑی طاقتیں تھیں اس دور میں میں نے تینوں طاقتوں کے دربار کیے ہیں میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں اس سے پوچھا کیسے کرے گا اس نے کہا کہ اصل میں یہ کچھ ایسی چیز سناتے ہیں جس سے لوگوں کا دل لگ جاتا ہے میں اس کے مقابلے میں ایران جاؤں گا ایران سے ایرانیوں کی غزلیں اور وہاں کا شاہنامہ ایران اور دوسری چیزیں خرید کر لاؤں گا واحد کی چیزیں اور کنجریاں بھی لاؤں گا ناچنے کے لیے وہ مجرا گائیں گی اور ناچیں گی اور جگہ جگہ میلے لگیں گے چوکوں پر چراہوں پر پھر میں دیکھوں گا کون قرآن سنتا ہے اگر فری میں سنائیں گے اس کے لیے تو بڑی موٹی ٹکٹیں ہوتی ہیں لیکن ہم فری میں سنائیں گے لوگ اس کو سننے کے لیے آ جائیں گے کون پوچھے گا قرآن کون اس واقعے کو ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے اور اس نے یہ سب کچھ کیا ایران بھی گیا اور وہاں سے وحیات قسم کا لٹریچر بھی لایا خرید کر کے اور کنجریاں بھی ساتھ لایا ناچنے اور گانے کے لیے اور میں نے کہا کہ اس واقعے کو ساڑھے چودہ سو سال بیت گئے آج بھی قرآن کے دشمن اس سے بہتر کوئی قرآن کا توڑ نہیں کر سکے جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روشنی پھیل رہی ہے لوگ نیک ہو رہے ہیں تو فوراً اس کا توڑ کرتے ہیں کہ گانوں کو عام کرو ننگی فلمیں عام کرو گندا لٹریچر پھیلاؤ لوگوں کے بیچ میں جتنا گندا لٹریچر پھیلے گا جتنا پرنٹ میڈیا اور دوسرا میڈیا الیکٹرانک میڈیا اس کے ذریعے سے جتنی گندی باتیں پھیلیں گی اتنے لوگ قرآن سے دور ہو جائیں گے پھر کون قرآن کی سنے گا بقور اکبر ال آبادی کے شیخ قرآن دیکھتے دکھاتے پھرے مگر وہ جو مس نے کیا کہ اس نے پیسوں کی بھرمار اور پھر گندے ناچ اور گانے شروع کیے تو پھر شیخ کی کون سنتا تھا لیکن اس کے پیچھے ایک چھپی ہوئی حقیقت نظر ابن حارف بھی ناکام ہو گیا وہ لوگوں کو قرآن سے نہیں روک سکا ناچنے والی بھی آئیں گانے والیاں بھی آئیں انہوں نے بڑا زور مارا عجیب طریقے سے گانے گائے ننگی ہو کر کے ناچتی رہیں لیکن جس کے مقدر میں ہدایت تھی اس نے قرآن سنا یہاں تک کہ آپ سن چکے ہو حضرت بکر صدیق نے ایک مرتبہ ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا تو مکہ کا ایک آدمی ابن الدغنا نام کا وہ ان کو واپس پکڑ کر کے لے آیا کہ آپ جیسے قیمتی آدمی مکہ سے چلے جائیں گے تو مکہ میں بچے گا کیا انہوں نے کہا کہ تیری قوم نے مجھے مجبور کیا نکلنے کے لیے اس نے کہا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا ہے اس نے پنا دے دی حضرت بکر صدیق رہنے لگے آرام سے لیکن اپنے گھر کے سامنے ایک تھڑا سا ایک چبوترا سا بنایا ہوا تھا اس پر بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے مکہ والے مجبور ہوتے تھے وہاں کھڑے ہو کر کے سنتے تھے عورتیں اور بچے سنتے تھے لوگ ابن دغنا کے پاس گئے کہ دیکھیے ہم نے تیری پناہ کو تو قبول کیا لیکن وہ باہر بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں اب وہ ہمارے بچے سنیں گے ہماری عورتیں سنیں گی بلکہ ہم بھی سنیں گے تو ہم بھی فرشتہ ہو جائیں گے ہم سے رہا نہیں جاتا اس کو بولو پناہ ٹھیک ہے مگر گھر کے اندر کرے جو کچھ کرتا ہے باہر نہ کرے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا انہوں نے کہا تو اپنی پناہ اپنے پاس رکھ میں اللہ کے کلام کو اسی طرح پڑھوں گا جس کو نہیں برداشت ہوتا وہ اپنے گھر کے دروازے بند کرے میں نہیں پڑھنا بند کر سکتا ہوں مکہ والے ناکام ہوئے قرآن کی روشنی گھر گھر پھیل کر کے رہی اس دور کے اندر یورپ کے یلغاروں نے جو دنیا کی تہذیبوں پر حملہ کیا تھا اس میں کوئی دور رائے نہیں کہ انہوں نے دنیا کو زیر و زبر کر ڈالا دنیا کی تہذیب کو تہس محس کر دیا پتہ ہی نہیں چلا انسانوں کو آج سب کی اپنی تہذیب گم وہ اپنے دادا پردادا کو تلاش کریں کہ ان کا کیا کلچر تھا ان کو نظر نہیں آئے گا اگر کوئی کھڑا ہے تو ہمالیہ بن کر چٹان بن کر کھڑا ہے وہ قرآن والا ہی کھڑا ہے کہ قرآن پڑھتا ہے چنانچہ ان کے سارے گانے ناچ اور فلمیں اور کیا کیا گندی میں بہت ہی واحیات اور گندی چیزیں جن کو انسان نام سن کر کے شرم سے پا پارا پارا ہو جاتا ہے کہ کیا انسان اتنا گرا ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر پا رہے آگے بڑھنے سے ایک بات اور تھوڑی سی سن لیں دنیا والے بے شمار مرتبہ آپ کو سنے ہوں گے آپ نے سنے ہوں گے کہتے ہوئے کہ یہ جو دین پسند لوگ ہوتے ہیں نا دیندار لوگ یہ رجعت پسند ہیں بنیاد پرست ہیں پچھلی باتوں کو دیکھتے ہیں زمانہ ترقی کر گیا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں آپ ان سے پوچھو کہ ساڑھے چودہ سو سال کے پہلے جاہلوں نے جو قرآن کے مقابلے کا طریقہ نکالا تھا تم نے تو اس سے ایک انچ بھی آگے ترقی نہیں کی انہوں نے بھی ایران سے کنجریاں لائیں اور گندا لٹریچر لایا اور تمہارا بھی وہی کام ہے تم نے کون سا کمال کیا ہم سے زیادہ تو تم رجت پسند ہو و يَشْتَرِي لَهْوَ حدیث اور لوگوں میں سے کچھ ہیں قرآن پاک اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے میں یشتری لہو الحدیث حدیث جو خریدتے ہیں تماشے کی بات کو جو خریدتے ہیں لہو کے معنی میں نے عرض کیا تھا ایسی چیز جو انسان کو غافل کر دے بے مقصد ہو مگر مقصد سے ہٹا دے اس چیز کو خریدتے عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے اللہ کے راستے سے بغیر علم بغیر علم کے اللہ اکبر باقاعدہ مشر بناتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گندی باتیں لاؤ خرید کر کے پیسہ خرچ کرتے ہیں روپیہ خرچ کرتے ہیں وَيَتَّخِذَهَا ہا اور بنائے ان کو وہ مزاق کرنے کا ذریعہ چھٹا کرنے کا ذریعہ واس اسی میں دل ان کا لگ جائے بلائے لَهُمْ عذاب و ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے یہ کیا سمجھتے ہیں قرآن کا مقابلہ کریں گے وَإِذَا راسوت عَلَيْهِ آيَاتُنَا اور ایسے انسان کے سامنے جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں نظر ابن ہو یا ابو جہل ہو واللہ تقر تو وہ واپس مڑ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے کالم یسمعہ گویا کہ اس نے قرآن کی آیتوں کو سنا ہی نہیں گانے اس کو سمجھ میں آتے ہیں قرآن کی آیتیں نہیں اس کو سمجھ میں آتی کئی سال پہلے میں کشمیر گیا تو ایک ساتھی کہنے لگا کہ زبان بھی اردو تو پھر کیسے لوگ سنیں گے ایک ساتھی نے بہت مزے کی بات کہی اس نے کہا عام لوگ سب کے سب اردو سمجھ رہے ہیں گاؤں کی جو بیچاری سدھی سادی بوڑھیاں وہ دور دراز رہتی ہیں جو واقعتاً اردو کی اسلام دعا بھی نہیں سمجھ سکتی ہیں وہ بھی آج کل کے گندے گانے سنتی ہیں اور ان کو بھی یاد ہو گئے ہیں وہ کیسے سمجھ میں آتے ہیں جب وہ ان کو سمجھ میں آتے ہیں ان کو قرآن کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا بالکل یہ وہی بات ہے کہ قرآن پیش کیا جاتا ہے واللہ مستقبرہ تکبر کرتے وہ منہ موڑتے جب پتہ ہی نہیں چلا کیا سنایا کہ اللہ گویا کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں کہ اس نے ہی وقرا گویا کہ ان کے کان کے اندر وقر ہے اور وقر کے معنی میں نے عرض کیا تھا کہ لفظی معنی اونچے سننے کی بیماری بہرا پن اونچا سننے کا لیکن لفظی معنی وقرا اور لیکن لازمی معنی کرتے ہیں گویا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے فبشیر ہوں بھی عذاب ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے یہ خوشخبری کہاں یہ بدخبری ہے لیکن تنس کے طور پر کہا گیا اس کے لیے خوشخبری اس کو سنا دو تیرے لیے دردناک عذاب تیار ہے جو قرآن نہ سنے اور قرآن کے خلاف یہ مہم چلائیں کہ کوئی دوسرا سن بھی نہ سکے ان امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں یہ تحریکیں ان کے لیے کوئی راستے کا روڑا نہیں بن سکتی ہیں وہ ایمان پر رہیں گے وہ نیک اعمال پر رہیں گے تمہاری محنتوں سے کچھ نہیں ہوگا خالدین فیہا وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے وعد اللہ حقا یہ اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے جیسے کہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے حقا بالکل سچا وَهُوَ العزیز الحکیم اور وہی غالب ہے وہی حکمت والا ہے یہ ان کی محنتوں کی طرف اشارہ اور یہاں قرآن پاک نے کوئی متعین کر کے ایسا اشارہ نہیں کیا کہ صرف مکہ والے ایسا کرتے ہیں وہ اشارہ یہ تھا کہ قیامت تک بہمان اسی طرح کرتے رہیں گے اور آج بھی کر رہے ہیں آپ سوچے تو صحیح آخر لوگوں کو یہ گندی کتابیں لکھ کر گندی فلمیں لکھ کر بنا کر گندا لٹریچر پھیلا کر گندی باتیں پھیلا کر ان کو ملتا کیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ملتا کہ وہ شیطان کے چیلے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا میں روشنی نہ پھیل جائے بلکہ اندھیرے میں انسان رہیں اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کہ انسان گندے رہیں اچھا بننے کے لیے کوئی محنت نہیں کر رہا ہے گندا بننے کے لیے اور اوپر سے زمین کا مزاج کیا ہے زمین کا مزاج یہ ہے جس سے میں اور آپ تیار ہوئے کہ اگر اس پر محنت ہو تو پھول آتے ہیں اس پر بہار آتے ہیں اس پر اچھے اچھے باغ لگتے ہیں کھیتی لگتی ہے اور اسی زمین کو اگر چھوڑ دیا جائے کچھ سالوں کے بعد تو اس میں جھاڑ جھنکار اور کانٹے پیدا ہو جاتے ہیں اب جب گند پھیلانے کی محنت ہو اور روشنی پھیلانے کی کوئی محنت بھی نہ ہو تو پھر دنیا میں گند نہ پھیلے تو کیا پھیلے اور ہماری نحیف سی کمزور سی محنت جو آج کل کے دور کے کہنا چاہیے کہ بے حیائی کے سیلاب آگے تنکو کا بن ہے پروردگار اس بن میں ہی اتنی طاقت دیتا ہے کہ ہزاروں انسان اس گند سے نکل کر کے آ جاتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد پیدا کیا اس نے آسمانوں کو بغیر عمد بغیر پلروں کے ترونہا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اور اسی کی دوسری رکھی کی آسمانوں کو ایسے پلروں کے بغیر پیدا کیا جو تم کو نظر آئیں یعنی یا تو پلر ہے مگر تم کو دکھائی نہیں دیتے اور یا پلر ہے ہی نہیں وہ مالک الملک جس نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا بغیر پلروں کے وہ کافی الارض روا ان تمید ابھی اور اس نے زمین بنائی اور زمین کی کنار کے اوپر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دیں وہ الْأَرْضِ عَرَوَاسِ اور اس نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں کو ڈال دیا ان تمید دبی کہ وہ تم کو لے کر کے ڈھلک نہ سکے ادھر ادھر وہ بچ سکی مین کل اور وہ جس نے پھیلا دیا زمین کے اندر من کل با ہر ایک زندہ چیز کو وہ مِنَ السَّمَاءِ اماحا اور جس نے اتارا اوپر سے پانی فَأَنبَتْنَا بِهِ بچنا كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ کریم پھر ہم نے اگایا یہاں تک اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا تھا وہ جس نے یہ کیا وہ جس نے یہ کیا وہ جس نے یہ کیا آپ فرمایا کس نے کیا ہم نے کیا بت نہ کیا پھر ہم نے اگایا زمین میں کل زوج کریم ہر ایک عزت کے جوڑے کو مطلب بہترین اور عمدہ قسم کو جتنی نباتات ہوگی ساڑھے چودہ سو سال پہلے قرآن کریم نے کہا کہ سب کو جوڑے بنایا اب لوگ کہنے لگے کہ نئی تحقیق سے معلوم ہوا کہ چیزیں جوڑا ہیں تجھے آج معلوم ہوا ہم کو تو ساڑھے چودہ سو سال پہلے سے معلوم ہے ہر چیز کے جوڑ بنائے کیوں یہ بتانے کے لیے کہ بے جوڑ صرف تمہارا مالک ہے دوسری ہر چیز کا جوڑا ہے ہر چیز کے مقابلے میں دوسری چیز ہے فہم بتنا پھر اگایا ہم نے اس کے ذریعے سے کل زوجن کریم ہر اچھے قسم کے جوڑے کو هذا خلق اللہ یہ ہے اللہ کی پیدا کیوں ہی مخلوق فارونی ماذا خلق الذين من دونه تو دکھاؤ تم مجھ کو ماذا خلقا کیا پیدا کیا الذين ان ہستیوں نے من دونه جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اللہ اکبر کیسا سوال ہے یہ کوئی بتائے لات نے کس نے پیدا کیا کہاں لات اڑائی کوئی کہے عزا نے کیا پیدا کیا حبل نے کیا پیدا کیا کسی دوسرے نے کیا پیدا کیا اور تینتیس کروڑ والوں میں سے کس نے پیدا کیا کوئی جواب نہیں دے سکتا کسی کے لیے کہ فلاں حاجت روا ہے مشکل کشا یہ تو کہیں گے لیکن ان سے پوچھو آسمان کس نے پیدا کیا زمین کس نے پیدا کی اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا انہوں نے کیا پیدا کیا ذرا بتاؤ نہیں بتا سکتے ہیں بن از فی و مبین کوئی نہیں بتا سکتا ہے بلکہ ظالم لوگ کھلی کھلم کھلا گمراہی میں ہیں واضح قسم کی گمراہی میں جانتے اس نے انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا مگر اس کے باوجود اس بے بس مخلوق کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں جو اپنے لیے حاجت روا اور مشکل کشا نہیں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں وہ کسی دوسرے کا ہو سکتا ہے اور اس کائنات میں اگر کوئی کسی کے نفع اور نقصان کے مالک ہوتا وہ اللہ کے بعد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور آپ کے لیے فرمایا گیا کہ آپ بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں بلکہ فرمایا اللہ عملی کل نفسی نف اولا درا میں بھی اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں جب اپنے لیے کسی دوسرے کے لیے ہو سکتے کیسی بےا اور کیسی گندی سوچ ہے مشرق لوگوں کے اگلے رکو میں فرمایا یہ تو بدترین قسم کی جہالت ہے دنیا کا کوئی سمجھدار انسان کوئی پڑھا لکھا انسان اس کی حمایت نہیں کر سکتا ہے چنانچہ عرب کے بزرگ حضرت لکمان رحمہ اللہ جن کی حکمت کی باتیں دانش مندی کی باتیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں آج بھی اور عربوں کے ہاں ان کی کہانیوں کا ان کے لٹریچر کا ان کی شاعری کا حصہ بنی ہوئی تھی وہ بھی کہتے ہیں کہ شرک جیسی بری بلا کوئی نہیں وہ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ الحکمہ اور یقیناً ہم نے حضرت لکمان علیہ السلام کو دانش مندی عطا کی تھی عقل مندی عطا کی تھی اور ان کو حکم انشکر انشکر اور یہ دانش مندی کس لیے ملی تھی کہ تو اللہ کا شکر ادا کر چنانچہ وہ بھی اپنے مالک کے شکر گزار تھے وہ بھی کسی اور کی حاجت روانی یہ ساری باتیں ان کو بھی اللہ نے دی تھی وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس سے اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے اپنے نفع کے لیے وَمَنْ كَفَرَ اور جو کوئی نہ شکری کرتا ہے انکار کرتا ہے اپنے مالک کا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں حمید وہ تعریفوں والا ہے وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں کہ کوئی اس کی حمد کرے پھر وہ محمود بنے وہ خود بخود محمود ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ يَا يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ انسان بہت زیادہ خیر خواہ اپنی اولاد کا ہوتا ہے اولاد سے بڑھ کر کس کا خیر خواہ ہوگا یہاں تک کہ بڑوں کا بھی نہیں بلکہ اولاد کا زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے ہونا چاہیے تھا اس کو ماں باپ کا مگر اولاد کا زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے اور جو بات اپنی اولاد کو کہتا ہے اس کا مطلب وہ اس کے دل کی بات ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس بات کے سوا چارہ ہی نہیں چل سکتا ہے اور پھر وہ بات بھی بچوں کو یوں ہی نہ کہیں بلکہ باقاعدہ طور پر نصیحت کرتے ہوئے کہیں تو اس بات کی کتنی اہمیت ہو جائے گی فرمایا یاد کرو جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا وہ ہوا یا اور اس وقت نے کہا جب بیٹے کو واض کر رہے تھے بڑی تاکیدیں باتیں فرما رہے تھے بڑی وسیعت کے ساتھ فرما رہے تھے یا ابو نہیں اے میرے پیارے بیٹے لفظی منع ہے چھوٹے سے میرے بیٹے ہے میرے بٹوا تشرک باللہ مت شرک کر تو اللہ کے ساتھ سب سے بڑی یہ بات ہے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ان شرک اللہ ظلم عظیم بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کیوں توحید عبادت اللہ کا حق ہے مانگنا اللہ کا حق ہے سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے اور پشانی جھکے کسی کے سامنے یہ اللہ کا حق ہے انسان کسی کا حق ہڑپ کر جائے تو جتنے بڑے انسان کا آدمی حق ہڑپ کرے اتنا گندا انسان شمار ہوتا ہے کوئی آدمی کہے کہ فلاں چور کے فلاں آدمی نے کپڑے لوٹ لیے اس سے پیسے لوٹے تو کہیں گے اچھا کہ جی، چوروں کے لوٹے کسی اچھے کے تھوڑے لوٹے ہیں اور اسی آدمی کو اگر کہا جائے کہ وہ تو کم وقت امام صاحب کا سامان چھین کے بھاگ گیا تو سارے لوگ حیران ہوں گے اتنا بڑا بدبخت انسان تھا اور اس سے آگے بڑھ کر کے کوئی کہے کہ امام کعب آئے تھے اور یہ اس کی جوتیاں چوری کر کے بھاگ گیا لوگ حیران ہوں گے کہ اتنے گندے انسان ابھی دنیا میں موجود ہیں اور جس انسان کو یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ وہ خدا کے حق کھا گیا سجدہ خدا کا حق تھا یہ پتھروں کو دے گیا یہ زیارتوں کو دے گیا اور طواف کرنا اللہ کے گھر کا حق تھا یہ کسی اور کے چکر کاٹتا رہا اور دعا مانگنا اللہ کا حق تھا اس سے مانگی جائے یہ کسی اور سے مانگتا رہا طواف کرنا اللہ کے گھر کا حق تھا یہ کسی اور کے چکر کاٹتا رہا اور غلاف چڑھانا اللہ کے گھر کا حق تھا یہ کسی اور کو کپڑے پہناتا ہے کہیں اور چادریں چڑھاتا ہے اس سے سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے ان شرک لا ظلم بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا باپ اپنے بیٹے کو وسیعت کر رہا ہے بیچ میں ان کی وسیعت کو پروردگار روکتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہوئی ہے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی اور کرنا بھی چاہیے لیکن شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر ماں باپ کہیں کہ خدا کے ساتھ شرک کر قتل نہیں ماننا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے ماں باپ بھی کہیں ان کی بات بھی نہیں ماننی اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو بھی وا اس کے ماں باپ کے بارے میں اور اس سے نفسیات کو سمجھیں بات یہ کرنی تھی کہ شرک کے بارے میں توحید کے بارے میں ماں باپ کی بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن اس سے ایک پہلو نکلتا تھا کہ اسلام ماں باپ کی نافرمانی سکھاتا ہے اس لیے پہلے بتایا ماں باپ کے لیے ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا اس کے ماں باپ کے بارے میں آئے ہائے خاص طور سے ماں حملت امنا ہم حملت ہو اٹھاتی ہے اس کی ماں اس کو واہن آلہ واہن تکلیفوں پر تکلیفیں سہتے ہوئے نو مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے اور اس کے بعد دو سال تک لیے لیے پھرتی ہے کافی فِي عَامَيْنِ اور اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے دو سال میں دو سال مزید اس کو لیے لیے پھر رہی ہے دودھ پلا رہی ہے انشکر لی ولی والی ہم نے انسان کو سخت تاکیدی حکم دیا کہ میرا شکر ادا کر تجھ پر پہلا حق میرا ہے اور دوسرا حق تیرے ماں باپ کا ہے ولی والی بھائی کا اور شکر ادا کر اپنے ماں باپ کے لیے مگر یہ بات بھی یاد رکھے المصیر میری طرف ہی لوٹ کرانا ہے اب ماں باپ کا بھی حق ہے اللہ کا بھی حق ہے اور بے شمار لوگ کہتے ہیں یہ نماز تو فرق ہے مگر ماں باپ کی تو بھی حق ہے نا ماں باپ کا حق دوسرے درجے میں پہلے میں نہیں وہ انجہاد کا اور اگر وہ تیرے ساتھ جہاد کریں اللہ اکبر تجھے مجبور کریں جنگ شروع ہو جائے تیرے ساتھ وَإِن انجا کا اور اگر وہ جہاد کرے تیرے ساتھ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ اس بات کے لیے کہ شریک ٹھہرائے بھی میرے ساتھ ماں ان ہستیوں کو لئی سلک اب علم جن کے بارے میں تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے مطلب وہ کہتے ہیں یہ حاجت روا ہیں مشکل کشا ہیں اور تیرے پاس کوئی ان کے حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کی آسمانی دلیل نہیں تو ایسے ماں باپ کی بات ماننی ہے فلا تو بالکل ان کی بات مت مانیے گا وسا پھر دنیا معروف اللہ نے آپ کو ایمان عطا فرمایا اور ماں باپ اسی شرک میں مبتلا ہیں اسی گورکھ دھندے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو ایمان عطا ہو کہ آپ ان کی بات نہیں مانیں گے لیکن وہ مجبور ہیں بے سہارا ہیں بوڑھے ہیں تو کیا ان کی خدمت ضروری ہے کہ نہیں وصاحبهما اور ساتھ رہنا ان کے پھر دنیا دنیا کے معاملات میں ساتھ دے ان کا دنیا کے معاملات میں معروفاً نیکی کے ساتھ دنیا کے معاملات میں بہت اچھی طرح رکھو ان کی دوائی داروں کا انتظام کرو کھانے پینے کا انتظام کرو ان کی خدمت کرو معروف اور ان کے ساتھ نیکیوں سے پیش آؤ اور وہی جو دوسرے ماں باپ کے لیے حکم ہے کہ ان کے لیے اف بھی مت کہو یہ ان کے لیے بھی حکم ہے ان کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آؤ مگر چلنا کس راستے پر ہے ماں باپ کے راستے پر نہ وہ تب سب لمن آنا بہ اور پیچھے چلنا اس کے راستے کے جو میری طرف متوجہ ہو جو میری طرف متوجہ ہو جو توحید کے راستے پر ہو اسی کے راستے پر چلنا چلنا نہیں ماں باپ کے راستے پر ان کی خدمت کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا الگ بات ہے مگر ان کے راستے پر نہیں چل سکتے ثم انہیں یا مرجعکم کیوں اس لیے کہ لوٹ کر میرے پاس آنا ہے ماں باپ بھی مر جائیں گے تو بھی مر جائے گا پھر وہ بھی محتاج تم بھی محتاج اور میری عدالت میں حاضر ہونا ہے کسی اور کے در پر نہیں جانا کسی اور کے ہاں نہیں پہنچنا ہے تم الیہ مرجعکم مرضی ہو پھر میری طرف ہے تمہارا لوٹ کر کے آنا ہمارے کسی بزرگ نے کہا اوہ بڑے دل سے کہا ہے ایسا لگتا ہے معرفت کے سمندر میں ڈوب کر کے کہا ہے کہتا ہے جے تو یار سجن ملنا تو من لے گل سجن دی جے تو مرضی اپنی کرنی تا پھر گل نہیں بنتی جانا اس کے در پر ہے تو باتیں کسی اور کی مان رہا ہے کیسے گاڑی چلے گی تم میں مرجعکم لے مرضی حکم پھر ہمارے میری طرف ہے تمہارا لوٹ کرانا یا تمہارے لوٹ کرانے کی جگہ فوت بھی حکم بھی محکم تم تو میں تم کو بتا دوں گا تم کیا کرتے تھے میں عرض کر چکا کہ قرآن انسانوں کی بولی میں انسانوں کے محاورے میں نازل ہوا تو میں تمہیں بتا دوں گا اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے جرموں کی تم کو سزا بھی دوں گا ورنہ آپ کہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا کہ ہم شرک کرتے تھے ہم چڑھاوے چڑھاتے تھے سجدے کرتے تھے طواف کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے لو لگائے ہوئے تھے کسی اور کو حاجت تو اللہ بتا دے گا ٹھیک ہم کہیں گے ٹھیک پتہ چل گیا بہت اچھا یہ مطلب ہے بتانے کا بتا دوں گا تم کو یا بنیا ان میرے بیٹے ایک تو شرک نہیں کرنا اور دوسرے یہ سوچ کر کے زندگی گزارو کہ زندگی کے لمحے لمحے میں جو بھی تم کام کرو گے نیکی کا یا برائی کا یہاں تک کہ اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی یا برائی ہوگی اور پھر وہ تیرے پاس نہ جیب میں نہیں بلکہ وہ کسی پہاڑ کی چٹان پر ہے ہمالیہ کی کسی چوٹی پر ہے یا بھی اللہ اس کو بھی اللہ لے آئے گا قیامت کے دن تیرے سامنے ہوگی اور تجھے اس کو جواب دینا پڑے گا کوئی تیری بات رائی کے دانے کے برابر بھی چھپ نہیں سکے گی یا بنیا اے میرے بیٹے انہا بے شک وہ الحسنت و نہ برائی یا نیکی انتکم اسقال حبہ ان اگر وہ ہوگی مثال حبا رائی کے دانے خردل خردل کے معنی رائی اور حبا کے معنی دانا مثال معنی برابر رائی کے دانے کے برابر ہو وہ نیکی یا برائی فتح ہو وہ کسی چٹان میں ہمالیہ کی چوٹی پر پڑی ہوئی ہو او فی السماواتی یا آسمانوں میں ہو او فی الارضی یا زمین میں ہو یا کسی بھی اللہ لے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ ان اللہ لطیف الخبیر اس لیے کہ پروردگار باری باریک بھی ہیں خبیر خبر رکھنے والا ہے اس لیے میرے بیٹے یہ دیکھ کر کے یہ سوچ کر زندگی گزارو کہ لمحے لمحے کا اس کے ہاں حساب دینا ہے اور اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکے گی لا تخفا منکم خافیہ تمہاری چھپائی ہوئی چھپنے والی کوئی چیز مجھ سے نہیں چھپ سکے گی اور آدمی چاہے گا کاش کی کچھ چیزیں تو چھپی رہے نہ سامنے آئیں مگر سب سامنے آئیں گی ایک ایک چیز سامنے آئے گی زمین گواہی دے گی اعمال نامہ گواہی دے گا اور تمہارا جسم گواہی دے گا کیا جواب دو گے پھر یا بنیا یاد صلاح اے میرے بیٹے جب اس مالک کے در پر جانا ہے تو اس کو یاد کرو اور اس کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے نماز پڑھو یا بنیا اقیم الصلاۃ اے میرے بیٹے نماز قائم کر وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم کر و عن المنکر اور برائیوں سے روک واصبر علی ما اصابک اور جو نماز پڑھے گا اور نیکیوں کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا پھر اس پر مصیبتیں آئیں گی تو کہے جی ہم تو اتنے عرصے سے مسلمان ہیں ہم کو تو آج تک کوئی پریشانی نہیں آئی کبھی کام بھی کیا مسلمانوں والا ذرا کہہ کر دیکھتے نیکیوں کا حکم دو ہیں لوگوں کو کہتے ہو حرام پھوڑو حرام چھوڑو اگر کہہ کر دیکھتے ونہا عن المنکر اور برائیوں سے روکتے تو پھر مصیبتیں تمہارا پیچھا کریں گی اور جب مصیبتیں آئیں تو وصبر پھر ما خاص ڈٹ جا اس کے اوپر جو تجھے مصیبتیں پہنچے ان ذالک من عزم الامور بے شک اس میں ان علی کا بے شک یہ باتیں من عزم الامور آسان ترجمہ کر لیتے ہیں ہمت کے کاموں میں سے ہیں اور لفظی معنی یہ باتیں ان کاموں میں سے ہیں جو بڑے حوصلے اور ہمت کے لوگ کر سکتے ہیں من المعمور اللتی عزم بها یعنی من المعمور المعزوما ان کاموں میں سے ہیں جن کے لیے پختہ ارادہ کیا جاتا ہے سب انسان کر سکتا ہے یوں ہی آدمی فسفسا قسم کا ایمان لے کر کے چلا تو پھر مصیبتوں کا مقابلہ کرے گا وہ اقبال بیچارے نے کہا نا کہ شیطان شکایت کر رہا تھا خدا سے خدا آپ جینے کا مزہ نہیں رہا پوچھا کیوں ابلیس کی مجلس سے شورا لگی سارے بلائے پوچھا بھائی کوئی خطرہ تو نہیں کہا کوئی خطرہ نہیں ہے تو ایک اٹھا اس نے کہا لیکن ان سے تو خطرہ ہے یہ کمیونسٹوں سے انہوں نے تو لوگوں کو برابری دے دی ہے حقوق ہاں، ہر ایک کو اس کے حقوق مل گئے ہیں مزدور کو حاکم بنا دیا اس نے کہا رہے بے وقوف یہ تو بڑی محنت سے میں نے تیار کی پارٹی اس نے کہا یہ جمہوریت والوں سے بڑا خوف ہے کہیں یہ دنیا میں اتل پتل دے اور ہماری شیطانی حکومت ٹوٹ جائے اس نے کہا اصلی تو میرے چیلے یہی ہیں بڑی محنتوں سے تیار کی ہیں اور تو کہتا ہے کہ ان سے خطرہ ہے تو پوچھا حضور آپ بتائیے کس سے خطرہ ہے اس نے کہا ہاں مگر وہ جو سحر میں کرتے ہیں آنسوں سے وضو وہ جو سحر کو اٹھتے ہیں اور آنسوں سے وضو کرتے ہیں انسانیت کو سدھارنے کے لیے روتے ہیں تڑپتے ہیں اپنے مالک سے مانگتے ہیں روح محمد ان سے ان کے دل سے نکال دو ان کے دل سے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکال دو ورنہ وہ اپنے آقا کی طرح اسی طرح تڑپیں گے اور تمہاری حکومت کو آسمان سے زمین پر دے ماریں گے اور پھر اس نے کہا ویسے اب مزہ بھی نہ رہا جینے میں خدا آپ موت ہی دے دے کہا کیوں کہا پہلے تیرے بندے ہوتے تھے مقابلہ کرتا تھا وہ گراتے تھے میں ان کو گراتا تھا مگر آپ تیرے بندے بھی اتنے پھسے ایمان والے تھپڑ مارتا وہ درم سے جا کے گرتے ہیں تو پہلوان کو تو پہلوان سے لڑنے میں مزہ آتا ہے اس لیے مزہ ہی نہیں رہا ایسے کمزور ایمان والا کیا مقابلہ کرے گا ڈٹ کے رہے اس کے اوپر من عزم الامور یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں عام کام نہیں ہے کمزور آدمی نہیں چل سکتا یہاں جس کا ایمان مضبوط نہ ہو ولا کسائر خطہ کا اور اصل میں ترتیب ہے کیا ترتیب ہے سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم دی عقیدہ پختہ رکھو ایک اللہ کے اوپر بھروسہ اس کے ساتھ شرک کو قدر گوارا نہ کر دوسرے نمبر پر تعلیم دی کہ آخرت پر یقین رکھو اور اس یقین کے ساتھ نیکیاں کرو کہ ایک ایک نیکی اور بدی کا اللہ کے ہاں حساب ہوگا تیسرے نمبر کی تعلیم دی عبادات کی کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ اور محض اس کو مان لینا کافی نہیں نیکیاں کر کے اس کی معرفت حاصل کرو مگر یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے کہنا بڑا آسان کرنا بڑا مشکل اب کچھ اخلاقی تعلیم دیتے ہیں کہ میرے بیٹے اخلاق بھی درست ہونا ضروری ہے انسان کے ولا تو شاہر لفظی معنی اس کے مت پھلا تو مت موٹا کر تو خط کا اپنے رخسار کو للناس لوگوں کے لیے اور کہتے ہیں کہ اصل میں یہ تصعیر یہ اونٹ کی کوئی بیماری تھی جو اس کے گلے میں لگ جاتی تھی تو پھر اونٹ نیچے نہیں کرتا تھا منہ بس اوپر اکڑا رہتا تھا ہر وقت اس کی گردن واپس مڑتی نہیں تھی اکڑ جاتی تھی گردن اور وہ انسان جو لوگوں کے سامنے اکڑتے ہیں ہر وقت ہیں کوئی ہاں بھیگا بھائی ہاں وہی خیریت ہے تو ان کا ان کی گردن اکڑ جاتی ہے اس کو عرب کہتے تھے ولا تو شاعر اور اپنے گالوں کو نہ پھلاؤ لوگوں کے لیے لوگوں کے سامنے مت اکڑو اپنے گالوں کو بلا کے بڑا موٹا کر لیا میں نہیں جانتا ہوں تجھے کون ہے تو ولا تمشي في الارض مرحا اور میرے بیٹے مت چل زمین کے اندر اکڑ کر ان اللہ يحب كل مختال فخور اللہ پسند نہیں کرتا ہر کسی مختال کو اور ہر کسی فخور کو دونوں کے معنی بتایا میں نے دوسروں کو جتائے انسان کہ میں بڑا آدمی ہوں ایسے چلتے ہوئے اکڑتا جا رہا ہے بڑا ہوں جی میں اگر ایسا کرتا ہے تو اس کو مختال اور اپنے من میں ہی بڑا بنا ہوا ہے بس اپنی جگہ بیٹھا ہوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن خود اپنے من میں سوچتا جی بڑے ہیں جی ہیں ہم تو بڑے آدمی ہیں ہمیں چھوٹے بندوں سے نہیں ملنا ہے کمزور لوگوں سے نہیں دوستی لگانی چاہیے گھٹیا تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ہیں اس کو فخور کہتے ہیں ان دونوں قسموں کے انسانوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے اور ایک اخلاق کی بات وقت فی مشی کا اور تو درمیانی چال چل اپنے چلنے میں وقت اور درمیانے رخ اختیار کر فی مشیے کا اپنے چلنے میں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ غالبات عبداللہ ابن عباس ان سے پوچھا گیا درمیانی چال کس کو کہتے ہیں فرمایا یہودیوں کی طرح ناچتے بھی نہ پھر اور دوڑتے بھی کہ چل رہا ہے تو یوں ہی دوڑ رہا ہے یوں ہی کوئی وقار ہی نہیں کوئی احساس ہی نہیں اپنے اپنے مرتبے کا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں اور عیسائی کیا کرتے تھے کہا وہ بزرگی جتاتے تھے تو گسٹ گھسٹ کر کے پہنچ چلتے تھے کہ بڑے بزرگ آدمی ہیں کچھ ادھر خادم کچھ ادھر خادم حضرت حضرت وہ بھی اللہ کو پسند نہیں اللہ کو کیا پسند ہے بیچ کی چال پسند ہے اور یہ صرف چلنے کے لیے نہیں ہر چیز میں خرچہ کرنا ہے تو بیچ کی چال اختیار کرو کوئی بات کی کرنی ہے تو درمیانی چال اختیار کرو کھانا ہے تو درمیانی چال ہر چیز میں درمیانہ میانہ رو رہو سو مِنْ کا اور پست رکھ اپنی آواز کو زور زور سے چلانا اور بولنا یہ اللہ کو پسند نہیں کرا الْحَمِيرِ بے شک آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز لصوت الحمیر گدے کی آواز ہے اس کو کوئی اچھا سمجھتا ہے بہت زور زور سے بولتا ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں زور سے بولنا ہی شاید کرامت ہے یہی بزرگی ہے اور میں نا یہ بزرگی نہیں ہر کام میں درمیانہ رو بولنے میں بھی درمیانہ جتنے تیرے بندے سننے والے ہوں اتنے کے لیے بول الم ما فی الارض حضرت لقمان کو یہ حکمت کہاں سے ملی اور یہ توحید کا درس کہاں سے ملا کہا کائنات کا ذرہ ذرہ تو اسی توحید کی دعوت دے رہا ہے ہر ذرے سے اس کی توحید ہی کی آواز آ رہی ہے وہ ہے وہ ہے اور وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس رکو کے اندر یہی علم ترو کیا تم نے دیکھا نہیں آیا انسانوں کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا آسمان کی چیزوں کو مطلب اللہ اکبر کیا چیز ہے یہ ہڈیوں کی مٹھی آسمان کی ساری مخلوق اس کی خدمت میں اور زمین کی ساری مخلوق اس کی خدمت میں چاند اور ستارے اور سورج سب کے سب تیری خدمت میں اور زمین کی ایک ایک چیز تیری خدمت میں لگی ہوئی ہے انسان وہ اسبغ بگا علیہ کم نیا میں اور انڈھیل دی اس نے اور بہا دی اس نے علیکم تمہارے اوپر نعمہ اپنی نعمتیں ظاہری طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی ظاہری طور پر کھانے پینے کی رہنے کی تمام چیزیں دیں اور باطنی طور پر تمہارے اندر نور توحید کو زندہ رکھنے کے لیے تورات اتاری زبور اتاری انجیل اتاری اور اب یہ قرآن کریم روشنی کو لے کر کے آ گیا مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اب یہ ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی دونوں تقاضا کرتے ہیں اس کی توحید کا کہ وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں مگر کچھ لوگ جھگڑا کرتے ہیں پھر بھی کہتے نہیں جی وَمِنَ انداز اور لوگوں میں سے کچھ ہے میو جاد جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر کسی معلومات کے ولا ہدن اور بغیر کسی ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے اور میں عرض کر چکا انسان کو بحث کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے تین قسم کی دلیلوں کی ضرورت ہے یا تو وہ عقلی دلیل پیش کرے جوڑ توڑ پیش کرے عقل کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ایک نہیں اس کے ساتھ بہت خدا ہیں تینتیس کروڑ ہے اور اتنے اور اتنے اتنے وہ اکیلا کافی نہیں ہے تو پھر وہ مثال پیش کرتے تھے جائلانہ مثال کہ میری چھوٹے افسر کے آگے چھوٹے کے بڑے کے آگے بڑے کی اس سے بڑے کے آگے اس کی پھر بڑے کے آگے جب بڑے افسر کے سامنے انسان ڈریکٹ نہیں جا سکتا تو خدا کے پاس کیسے جا سکتا ہے اس کا جواب دیا جا چکا تضربوا للہ اللہ اللہ کے لیے یہ گندی مثالیں مت پیش کرو کیوں اس لیے کہ یہ تو بے بس مخلوق ہے ان کو نظر نہیں آتا ہے اور اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے ہر ایک کو جانتا ہے اس کو بیچ میں واسطوں کی ضرورت نہیں اب عقلی دلیل تو توحید کے خلاف کوئی پیش نہ کی جا سکی شرک کے لیے کچھ پیش نہیں کیا جا سکا پیچھے بچی نقلی دلیلیں نقلی کا مطلب کہ پیچھے سے نقل ہوتی ہوئی دلیل تو نقل کون سی موت پر ہے کوئی کہ جی میرے پردادے نے کہا تھا کہ تیرا پردادا پاگل تھا کہ دماغ ٹھیک تھا کہ پاگل تھا ارے تو پاگل کی باتیں کوئی موت پر ہوتی ہیں تو اگر پچھلی دلیل پیش کرتا ہے تو یا تو کوئی آسمانی کتاب پیش کر کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک نہیں بلکہ اتنے ہیں اور اگر آسمانی کتاب نہیں اس کے پاس تو پھر پرانے کسی نبی کی حدیث پیش کر اس نے لکھا ہو اس نے فرمایا ہو نبی نے فرمایا ہو نوز باللہ کہ اللہ ایک کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ شریکوں کی ضرورت ہے لیکن لوگوں کے پاس بغیر علم نہ علم ہے ولا ہدن اور نہ کسی پرانے انبیاء کی حدیث ہے ولا کتاب منیر اور نہ کوئی روشن کتاب ہے اس کے بغیر ہی بس ایسی زبردستی نے جی ہے جی شرک ارے نہیں کچھ ثابت قدر ثابت نہیں کر سکتا ہے نا جی تم مانو نہ مانو ایک آدمی کہہ رہا تھا دیکھو مانو تو یہ مٹی ہے کہو دیکھنے میں تو مٹی ہے لیکن اگر مان لو تو یہ بہت کچھ ہے میں نے کہا کیسے مان لیں ہے نظر آ رہی مٹی تو اس کو کچھ اور مانے کہتا ہے نہیں ماننے سے ہی ہوتا ہے میں نے کہا کیوں ماننے سے ہوتا ہے دماغ آدمی کا ٹھیک ہے اب اس کو کہیں کہ یہ گھوڑا ہے وہ کہے گا ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو لکڑی ہے یہ کہاں گھوڑا ہے تو کیسے مانے گا وہ کہتا ہے نہیں جی آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اندھیرے کے پجاریو اب روشنی آ چکی ہے آ جاؤ اس روشنی میں قرآن کی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اس روشنی کے پیچھے چلو جو ہم نے اپنے پیمبر کے ساتھ اتاری تو جواب کیا دیں گے وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے اتبعو پیچھے چلو ما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلِيهِ آبَانَ تو کہتے ہیں بلکہ ہم پیچھے چلیں گے مَا وَجَدْنَا عَلِيهِ آبَانَ اس چیز کے پیچھے چلیں گے جس کے اوپر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ڈانٹ کا جواب اس سے پہلے دو جواب دیے جا چکے کیا ایک دیا دوسرے پارے میں کیا باپ دادا کے پیچھے پھر بھی چلو گے جبکہ وہ عقل سے کام بھی نہیں لیتے تھے بالکل ہی جاہل ان پڑھ تھے تب بھی ان کے پیچھے چلو گے ہر ایک عقل مند آدمی کہے گا نہیں پھر تو نہیں چلیں گے ایک آدمی کا باپ ان پڑھ تھا کچھ نہیں جانتا تھا کسی طرح مر گیا بخار میں کسی سے دوائی بھی نہیں لے سکا اب بیٹا کہے میرے ابا جی تو اسی طرح مرے تھے مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے مگر میں نہیں دوائی لوں گا اس لیے کہ ابا جی نے نہیں دوائی کھائی تھی کبھی نہیں چلے گا اس راستے کے اوپر دوسرا طریقہ یہ بتایا اولو لا یحتدون اگر ان کے باپ دادا ہدایت بھی نہ پا رہے ہوں گمراہ ہوں اس کے باوجود بھی ان کے راستے پر چلو گے تو دو باتیں ہو چکی کہ عقل بھی نہیں اور ہدایت بھی نہیں اب تیسری ڈانٹ والی بات ہے فرمایا اگر تم کو شیطان اولو کان شیطان یدعوہم اگرچہ شیطان بلا رہا ہو ان کو الى عذاب السعیر بھڑکتے ہوئے جہنم کے عذاب کی جانب تو پھر بھی باپ دادا کے راستے پر چلو گے تم سوچتے ہو کہ باپ دادا کے راستے پر چل رہے ہیں حالانکہ تم کو شیطان بلا رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جہنم میں میں اکیلا نہ جاؤں تم بھی میرے ساتھ رہو ہائے ہائے پھر بھی اس کے پیچھے چل رہے ہو وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ مشرقوں کے مقابلے میں وہ میوسلم اور جو کوئی جھکا دیتا اپنے چہرے کو اللہ کی جانب وہ مفت اس حال میں کہ وہ نیک و کار بھی ہے مطلب پہلے تو اس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے سامنے ایمان قبول کر لیا اللہ کو مان لیا اس کے حبیب کو مان لیا آخرت کو قرآن کو مان لیا وہ مفت اور صرف ماننے پر اتفاع نہیں کیا نیک عمل بھی کیے نیکیاں بھی کمائی فرمایا یہ ہے وہ شخص فقد استمسك بالعروة الوثقى تو یقیناً اس نے تھام لیا بالعروة الوثقى مضبوط قسم کے کڑے کو مضبوط قسم کے حلقے کو یا مضبوط قسم کی گرہ کو اور کے معنی میں نے عرض کیا یا تو رستے کے بیچ میں جو گانٹ لگا دیتے ہیں اور یا رستے کے آخر میں کڑا باندھ دیتے ہیں ایسے آدمی نے تو مضبوط کڑے کو بھروسے والے کڑے کو پکڑ لیا ہے یہ اس سے چھوٹے گا نہیں وَإِلَى اللَّهِ سے الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے اور جس کا اللہ پر بھروسہ نہیں اس کے پاس مضبوط کڑا ہے کا مضبوط کڑا ہے وہ تو صبح ایک جگہ پہنچا وہاں سجدہ شام کو پہنچا نہیں یار یہاں سے کچھ نہیں ملا دوسری جگہ سجدہ ومن كفر اور جس کسی نے انکار کیا فلا يحزن ازم کا تو آپ کو اس کا کفر غم میں نہ ڈال دے آپ پریشان ہیں یہ کیوں نہیں ہدایت پر آتے کیوں نہیں ایمان قبول کرتے جو کفر کرتا ہے اس کے کفر کا نقصان اسی پر اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے ہلے نہ ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے فننبئہم بما ہوم بیما ملو تو ہم بتا دیں گے ان کو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اور کچھ عقیدے انہوں نے دلوں میں چھپا کر رکھے تھے ظاہر نہیں کیے تھے گندے خیالات گندے عقیدے تو ان کا کیا بنے گا ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے بذات صدور سینے والیوں کو جانتا ہے یعنی سینے والی چھپی ہوئی باتوں کو مگر دنیا میں تو فی الحال وہ دن دنا رہے ہیں فرمایا کتنے دن بکرے کی ماں خیر منائے گی نمست قلیلا ہم ان کو زندگی گزارنے کا سامان دیتے ہیں تھوڑا سا ثم منص پھر کھینچ لیں گے ہم ان کو عذاب غلیظ بڑے گاڑے عذاب کی جانب چار دن زندگی کا آرام ملا کون سا کمال ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور کس نے پیدا کیا زمین کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ضرور بز ضرور کہتے ہیں یہ سب کچھ کس نے کیا اللہ نے اللہ اکبر کیسے عجیب قسم کے مشرق ہیں مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ اور ضرور بھی ضرور کہتے ہیں بس اللہ قل الحمدللہ آپ فرمائیے تو تعریفیں صرف اللہ کے لیے جب یہ مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے پھر کسی اور کے گن کیوں گاتے ہو کسی اور کی تعریفیں کیوں کرتے ہو کسی اور کے سامنے کیوں ناچتے ہو تو مرض سر الحمد للہ بل اکثر لا يعلمون بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے جب اتنی بات مان گئے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے تو کیا اللہ جو پیدا کر سکتا وہ تمہارے کام نہیں بنا سکتا کسی اور کے در پر چلے گئے پیدا کرنے کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں تھا تو تمہارے کام بنانے کے لیے محتاج ہو گیا للہ ما فی السماوات والارض کوئی اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں مطلب پیدا کرنے والا جب اللہ ہے تو زمین آسمان کی ایک ایک چیز اللہ کی ہے اور جب چیز اللہ کی ہے تو اللہ دے گا کہ غیر اللہ دے گا اگر اللہ کے بجائے تم غیر اللہ سے مانگتے رہو گے مالک کوئی اور ہے اور مانگ آپ دوسرے سے رہیں تو کہاں سے مل جائے گا کبھی نہیں مل پائے گا ان اللہ الغنی الحمید اور اللہ تعالیٰ وہی تو بے نیاز ہے وہی تو تعریفوں والا ہے وہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں وہ بے نیاز وہ تعریفوں والا اس کی کیا کیا تعریفیں ہیں وہ حمید ہے وہ محمود ہے وہ غفار ہے وہ ستار ہے وہ غفور ہے وہ شکور ہے وہ کیا کیا اس کی تعریفیں ہیں آگے یہی بتایا گیا کہ کتنی اس کی تعریفیں کتنی اس کی صفتیں ہیں کتنی اس کی حمد ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کتنی تعریفوں والا ہے أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ کلام اگر ہو یہ بات کہ جو ہیں زمین کے اندر درخت وہ سب کے سب قلم بن جائیں نہ کوئی مکان کے کام آئے نہ کوئی کھڑکی دروازے کے کام آئے اور نہ کوئی جلانے کے کام آئے نہ کسی اور کوئی کام آئے ساری کی ساری لکڑیوں کے صرف قلم بنے بس قلم ہی بنتے جائیں پوری دنیا کے افریقہ کے جنگل جنگل بھی ہیں اور بر اعظم ایشیا کے جنگل بھی سارے کے سارے ان کے قلم بنائے جائیں پین بنائے جائیں والبحر یمدہ اور سمندر یمدہ اس کی سیاہی بنائی جائے اس کی سیاہی ہو من بعد سب من سبا تو ابحر اور اس کے بعد سات سمندر اور ہوں ایک سمندر کو سیاہی بنایا گیا پھر سات سمندر اور سیاہی بنائے گئے ما نفدت کلمات اللہ سمجھانے کا بھی کیا انداز ہے پروردگار کا اس زمانے میں انسان لکڑی کاٹ کر کے قلم سے لکھتا تھا اور روشنائی بناتا تھا اس سے لکھتا تھا فرمایا اگر سارے سمندروں کو اور اس بڑے سمندر کو نہیں بلکہ ان اس کے ساتھ ساتھ سمندر اور کو سیاہی بنایا جائے اور پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنایا جائے اور پھر اللہ کی تعریفیں لکھنا شروع ہو جائیں اب جب اتنے قلم ہیں اور اتنی سیاہی ہے تو لکھنے والی مخلوق کتنی ہوگی وہ تو تصور سے بالا ہے وہ سارے مل کر کے اس کی باتوں کو لکھے اس کی تعریفوں کو لکھے میں ختم ہوں گی اللہ کی باتیں اللہ کی تعریفیں نہیں ختم ہوگی اس سے پہلے کہ تمہارے قلم بھی ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ تمہاری روشنائی بھی ختم ہو جائے گی ایک چیز تو باقی رہی کہ لکھیں گے کس چیز کے اوپر کاغذ کتنا بڑا ہو فرمایا وہ خود ہی سوچ لو جب قلم اتنے ہیں سیاہی اتنی ہے تو کاغذ کتنا چاہیے وہ تصور سے زیادہ لکھنے والے کتنے چاہیے وہ تصور سے زیادہ اور یہ سارے مل کر کے لکھنے لگے قلم قلم بنیں گے درخت اور وہ گھس جائیں گے لکھتے لکھتے اور روشنائی ختم ہو جائے گی مگر اس کے باوجود بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اللہ کی باتیں مطلب اس کی حمد والی باتیں انسان ایک دوسرے کی تعریفیں کرتا ہے اب لگا لکھنے جی بڑی تعریف ہے اس کی اس نے فلانی ڈگری کی اس نے فلانی ڈگری کی فلانی ڈگری کی فلانا نے کام کیا فلانا کیا فلانا کیا اے اور کچھ ہے جی بس اور تو کچھ نہیں بچا بس اتنا ہی تھا اتنا ہی کتنے صفحے لکھے جی ہزار صفحے کہ تیری کچھ اور مبالغہ کرو تو پھر پڑھا چڑھا کر کے بیان کرو جو نہ ہو وہ بھی لکھو تو ایک ہزار اور لکھ لو دو ہزار ہو گئے اور لکھو بیس ہزار ہو گئے چالیس ہزار ہو گئے ایک لاکھ پیج بن گئے مگر مالک الملک کی اتنی تعریفیں اس کے اتنے کارنامے ہیں کہ پوری دنیا کے درخت ختم ہو سکتے ہیں سمندر ختم ہو سکتے ہیں اس کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی ان اللہ عزیز بے شک اللہ غالب ہے حکیم حکمت والا ہے اس کی اور بھی بہت تفسیریں مگر ہم جیسے کمزور بندوں کے لیے موٹی بات آ رہا ما حقوقوں ولا بازم ملّہ کا نفس جمعیدہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ کی کیا تعریف ہے اس نے انسانوں کو پیدا کیا الگ الگ کلر دیا ان کو اندر کا کیسا نظام بنایا باہر کا کیسا نظام بنایا اور یہ باقی ساری کائنات کیسے پیدا کی فرمایا اس کے نزدیک ما خلقکم نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا ولا بعثکم اور نہیں ہے تمہارا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا الا کرف واحدہ مگر ایک جان کی طرح ہے ایک جان کو پیدا کرنا اور تم سب کو پیدا کرنا ایک ہی بات ہے ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے الم ان اللہ جل النہار دیکھتے نہیں اس کی قدرت کے کرش میں ان اللہ یولی اللیل کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں الشمس اور اس نے کام میں لگا دیا سورج کو والقمر اور کام میں لگا دیا چاند کو کل یجری ہر کوئی دوڑ رہا ہے مسمى ایک متعینہ مدت کی طرف متعینہ مدت کا مطلب ان کے لیے اللہ کے چکر فکس ہو گئے کہ اتنے چکر کاٹنے ہیں ان چکروں کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اب کتنے چکر ہیں زمین کے کتنے سورج کے کتنے چاند کے کتنے نظام شمسی کے جس طرح میرے اور آپ کے سانس گنے ہوئے ہیں کہ اتنے سانس لے گا اور پھر آخری سانس آئے گا اس کے بعد سانس بند اسی طرح سورج کے بھی چکر طے ہیں اور حدیث میں ہے کہ پورے نظام شمسی کو لے کے ایک چکر کاٹتا ہے اور پھر عرش کے نیچے سایہ کرتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ چلوں کے رکوں چکر پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے پروردگار قیامت تک حکم دیتا ہے چل چل اور قیامت کے دن کہے گا رک اور اسی رکنے کو تم دیکھو گے کہ سورج مغرب کی طرف سے پلٹ کے آ گیا ما علم تفعن اللہ کل یجری لاجل مسمع سب کوئی دوڑ رہا ہے ایک خاص متعین کی ہوئی مدت کی جانب وَأَنَّ اللَّهَ اللہ تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ خبیر اور یہ بات کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے یہ نظام کس لیے ہے تاکہ تم یہ سمجھو کہ تمہارا کوئی کام اللہ سے چھپ نہیں سکتا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ اللہ الحق یہ باتیں کس لیے بیان کی اور یہ نظام شمسی اور یہ سب کیا بتا رہا ہے ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ وہی تو برحق ہے وہ من نمدنی الباطل اور وہ تمام ہستیاں جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا الباطل وہ سب کے سب جھوٹ ہیں وہ اللّہ الکبیر اور یہ بات اس سے یہ بات معلوم ہوئی اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ العلی وہی تو بلند و بالا ہے الکبیر وہی تو بہت بڑا ہے اوپر ان کے شرک کی ایک قسم بیان ہوئی تھی کہ پوچھو زمین و آسمان کے نظام کو کس نے پیدا کیا تو کہتے اللہ نے اور پھر شرک کرتے ہیں پیدا اللہ نے کیا تو پھر کون دوسرا اس کا شریک ہو گیا اور میں اس سے آگے بڑھ گیا یہ تو کشتیوں میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں نکالتا تو جب ان مصیبتوں میں اللہ نکالتا ہے تو باقی مصیبتوں کے لیے کیا وہ کمزور پڑ گیا ان مصیبتوں کے لیے کسی اور کو پکارتے ہو کسی اور کے در پر جاتے ہو الم تر الفل کا کیا تو نے نہیں دیکھا ہے قرآن پڑھنے والے الفل کا کہ کشتی کشتیاں تجری فی بحری یہ کشتی واحد بھی اور جمع بھی ہے آپ کہتے ہوں گے کبھی واحد کبھی جمع یہ کیا جی ہاں اس کے آگے والا لفظ بتاتا ہے واحد ہے کہ جمع ان فلکا کی کشتیاں تجری چلتی ہیں فی البحر سمندر میں بھی نعمت اللہ اللہ کے فضل سے اللہ کی نعمت سے لیوریکم من آیاتی تاکہ دکھائے تم کو وہ اپنی قدرت کی نشانیاں کیا کیا سمندر میں پھیلا ہوا کیا کیا اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان نفی ذالک الایات لکل صبار شکور بے شک اس میں آیات ضرور قدرت کی کئی کئی نشانیاں ہیں مگر کس کے لیے سمندر کا سفر ہے کبھی مہینہ مہینہ بھی رہنا پڑتا اس میں اور وہ لوگ جو سمندر کی تہوں میں جاتے ہیں پھر کہاں کہاں جا کر کے بیٹھتے ہیں تو ان نشانیاں سے کون سبق حاصل کرے گا لیکن صبر جو بہت زیادہ برداشت کرنے والا ہے مہینہ مہینہ رہتا ہے چھ چھ مہینہ رہتا ہے سمندر کی تہ میں چلا جاتا ہے پھر واپس نکلتا ہے مگر بڑے گورے سمندر کے تہ میں جاتے ہیں واپس پلٹتے ہیں ان کو ہدایت نہیں نصیب ہوتی وہ کیا چکر فرمائش شکول اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے جو شکر بھی کرتا ہے ان میں صبر ہے شکر نہیں اور کسی دوسرے میں صبر ہو شکر ہو صبر نہ ہو اس کو بھی نصیب نہیں ظاہر ہے جب وہ جائے گا ہی نہیں سمندر میں تو اس کو کہا پتا چلے گا کیا کیا نشانیاں ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ اور جب ڈھانپ لیتی ہیں ان کو سمندر کی لہریں کا زلل سایوں کی طرح پچاس پچاس فٹ اونچائی سے آ رہی ہوتی ہیں لہریں اور ان کے اوپر چھا جاتی ہیں کشتیوں کے دعو اللہ تو پکارتے ہیں وہ اللہ کو مخلصین علیہ الدین دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے خالص بس تیرے لیے کوئی نہیں تیرا شریک فَلَمَّا چاہوں مِلَ الْبَرُ تو جب نجات دے کر کے لاتا ہے اللہ ان کو خشکی کی جانب فَمِنْهُمْ ہوں تو کچھ تھوڑے سے ہیں جو ان میں سے درمیانے رہتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ جہد إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ خطار کفور تو باقی لوگ کیا کرتے ہیں کچھ درمیانے رہتے ہیں اعتدال پر رہتے ہیں توحید نام ہے اعتدال کا اور شرک نام ہے بے اعتدالی کا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہونے کا تو یہ جو توحید پر نہیں رہتے ہیں یہ کون ہیں وما یجحد حض اور نہیں انکار کرتا ہے ہماری نشانیوں کو اللہ کلو خطار مگر ہر ایک بد عہد جو وعدہ توڑتا ہے وہاں گیا اور وعدہ کیا کہ بس کنارے لگا تو پکا مانوں گا مگر کنارے پر آیا تو وعدہ توڑ دیا کفور اور نہ شکرا وہاں کہا خدایا تو احسان کر آج بچا ہر وقت میں تیرے آگے سجدہ ریز رہوں گا کنارے پر پہنچا چڑھاوا کسی اور پہ چڑھا دیا کفور نہ شکرا یا یوحناس اے ساری دنیا کے لوگوں کس روش پر چل رہے ہو کس ڈگر پر چل رہے ہو تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ تم کو اللہ کے قریب کر رہا ہے موت کے قریب کر رہا ہے اور مرتے ہی تمہیں خدا کی عدالت میں پہنچنا ہے اتقو ربکم ڈرو اپنے رب سے وخشو یوما اور ڈرو اس دن سے لا یجزی والد عن ولدی لا یجزی نہیں جزا دے گا نہیں بدلہ بنے گا کوئی باپ اس کے بیٹے کی جانب سے کہ میں اپنے بیٹے کی طرف سے کافی ہو جاؤں اور اس کا بدلہ بن جاؤں ولا مولود عن والده شہید اور نہیں مولود بچہ بدلہ بن سکے گا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بھی اور آسان ترجمہ کیجئے نہیں نفع دے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کو کچھ بھی اور نہیں نفع دے گا کوئی بیٹا اپنے باپ کو کچھ بھی ان وعد اللہ حق ایسا ہوگا فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اس کی ٹیپ ٹاپ ہے اس کی چمک دھمک تم اس میں کہیں مگن نہ ہو جاؤ اور اس مالک کو بھول نہ جاؤ ولا یغرنکم باللہ الغرور اور تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز کون ہے بڑا دھوکے باز غرور مسٹر ابلیس ان اللہ عنده علم الساعہ لیکن یہ دن آئے گا کب قیامت کب آئے گی حساب کتاب کب ہوگا یہ اعمال کب تو لے جائیں گے جنت اور جہنم کا فیصلہ کب ہوگا فرمایا یہ اللہ جانتا ہے اور یہ تو کسی کو بتاتا نہیں وہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے علم قیامت کا علم یہاں تک کہ یہ تو کسی مقرر فرشتے کو نہیں بتاتا اور کسی نبی مرسل کو نہیں بتاتا وَيُنَزِّلُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وہی اتارتا ہے بارش کو اسی کے پاس بارش کا نظام ہے وہی بات کو اٹھاتا ہے وہی بادلوں کو جمع کرتا ہے وہی ان کے ڈھیر لگاتا ہے وہی برساتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور وہی جانتا ہے مَا فِي الْأَرْحَامِ جو کچھ رحموں کے اندر ہے جو کچھ شکموں کے اندر ہے وہی جانتا ہے وما تدری ماذا تکسب غدا اور نہیں جانتی ہے کوئی جان ماذا تکسب غدا کہ کیا کمائے گی وہ کل کو کیا ہوگا کل کو وما تدری نفسم بھی ائیر تموت اور نہیں جانتی ہے کوئی جان بھی دن تموت کس زمین کے اندر وہ مرے گی کہاں اس کی موت واقع ہوگی ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالیٰ وہی جاننے والا وہی خبر رکھنے والا ہے حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں اس آیت کے میں اس کے شان نزول میں کئی واقعات لکھے ہیں یہ واقعہ بھی لکھا کہ ایک ہی آدمی گیا اور اس نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ میں نبی ہوں آپ نے فرمایا بالکل یہی میرا دعویٰ ہے میں نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہوں خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں اس نے کہا اچھا اگر آپ ایسے بولو قیامت کب آئے گی اگر آپ کہتے ہو کہ میں نبی ہوں تو یہ بتاؤ میں کل کیا کروں گا آج کا کام تو مجھے معلوم ہے میں نے کر لیا کل کیا کروں گا اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتاؤ کہ میں نے اپنی کھیتی بو دی ہے بارش کب ہوگی کہ دانا ہوگے اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتاؤ کہ میری بیوی کے ہاں جو بچہ ہونے والا ہے وہ نیک ہوگا بد ہوگا خوبصورت ہوگا بدصورت ہوگا کتنی عمر والا ہوگا جوان ہوگا پہلوان ہوگا کیسا ہوگا اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر یہ بتائیے میں مروں گا کہاں اسی کے جواب میں آیت نازل ہوئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا آپ کا کام نہیں یہ اللہ بتاتا ہے اور اللہ جس کو بتاتا ہے اس کو معلوم ہوگا اور کس کو بتائے گا کہا یہ تو اللہ ہی کے پاس ہے کسی کو نہیں بتاتا ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے یہاں سے مراد کلی ہے جزی نہیں جزی طور پر کسی کو ایک بات بتا دی پروردگار نے فلاں نبی کو بتا دیا کیا فلاں وقت میں بارش ہونے والی بتا سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کسی کو وہی کر کے بتا دیا کہ فلاں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے حضرت خضر کو بتا دیا کہ یہ کل جو بڑا ہوگا تو کفر میں مبتلا ہوگا اور ماں باپ کو بھی کافر بنانے کا ذریعہ بن جائے گا کسی کو وہی کر کے یہ بتا دیا کہ کل اس نے کیا کرنا ہے کل اس نے مرنا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کر کے بتا دیا بدر میں آپ نے فرمایا یہاں اتبا مرے گا یہاں شہبہ مرے گا یہاں فلاں مرے گا یہاں فلاں مرے گا یہاں فلاں گرے گا اگر یہ بتا دیا تو یہ جزوی بات ہے مراد یہاں پر کلی ہے کہ کوئی آدمی مکمل طور پر جانتا ہے یہ ساری چیزیں اور اس کی تمام جزیات کو جانتا ہے اللہ کسی کو نہیں بتاتا یہ اللہ جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں بتاتا یہ مغیبات خمسہ پانچ چیزیں ہیں جو غیب کی چیزوں میں سے ہیں اس میں آپ کے ذہنوں میں اشکال آ رہے ہوں گے کہ آدمی کو تو پتہ چل گیا بارش کب ہوتی ہے یہ تو مقصود ہی نہیں ہے کیا بادل کو دیکھ کر کے یہ بتانا کہ بارش ہونے والی ہے تو اس زمانے میں نہیں لوگ بتا سکتے تھے اس زمانے میں تو بادل کو دیکھتے تھے لوگ سمجھتے تھے ہاضا عارض ممفر یہ بادل ہے جو ہمارے اوپر برسے گا خود قرآن کریم کہہ رہا ہے بادل دیکھ کر کے بتانا یہ نہیں اور اس کو کہا بھی اس طرح نہیں اس کو کہا اور وہی بارش کو برساتا ہے بارش کا نظام کب کہاں برسانی ہے کب نہیں برسانی اور کس بارش سے کیا نفع ہوگا کیا نقصان ہوگا اور برسانے والا صرف اللہ یہ سارا نظام اس کے پاس ہے اور وہ جانتا ہے ما فی الارحام اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو پتا چل گیا لڑکا ہے کہ لڑکی اس کی تو بہت ہی نہیں قرآن کریم نے کی اگر وہ ہوتی تو قرآن کریم کہتا علم الارحام اللہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے اور اگر یہی مقصود ہوتا تو اس وقت میں بھی تو جراح تھے اس وقت میں بھی تو آپریشن کرنے والے لوگ موجود تھے وہ تمام واقعات موجود ہیں یہ تو چونکہ دوسرا نظام طب آیا یورپ سے تو انہوں نے پہلے کو ڈمیج کر دیا اس نے کہا اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں بس ہم نئی چیز لے کر آئے ورنہ ہم تو چودہ سو سال پرانی باتیں پڑھتے ہیں آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے عبداللہ ابن عباس سے کہا گیا آج آپ کی آنکھ کا آپریشن ہو سکتا ہے مگر آپ کو اتنے دیر کے لیے لکڑی پر سجدہ کرنا ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اور وہ بھی عرب کے یہاں تو جو دوسرے زیادہ متمدن لوگ تھے ان کے ہاں بھی اس کا بہتر انتظام ہوگا تو اس دور اگر یہی معلوم کرنا تھا کہ رحموں کے اندر بچہ ہے کہ بچی تو آپریشن کر کے اس دن وہ بھی معلوم کیا جا سکتا تھا کہ یہ دیکھو میں نے معلوم کر لیا یہ کون سا کمال ہوا یہ مقصد نہیں ما فی الارحام جو کچھ رحموں کے اندر ہے نیک ہے کہ بد ہے ایمان والا ہے کہ بےمان ہے اور کس طرح اس کی موت ہوگی کس طرح وہ زندگی گزارے گا کیا کیا کارنامے انجام دے گا یا عالم وہی جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا وما نفس غدا اب آپ نے ایک پلان بنایا کل کے لیے اور اتفاق سے کل وہی کام آپ نے کر لیا کہتے مجھے تو پتا چل گیا کل کیا کام کروں گا یہ ایک دن کی بات نہیں ہے یہ پورا نظام انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ کس نے کل کیا کرنا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے اور کس نے کہاں مرنا ہے اور کب موت واقع ہو جائے گی سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں ایک بہت بڑے جاننے والے بدھ مذہب کے بہت بڑے عالم کو صرف ایمان نصیب ہوا کس بات کے اوپر ایک سیاسی آدمی اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کوئی میرے لیے خطرہ تو نہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آشیواد دیا اور ان کے جو آشیواد دیا جاتا ہے وہ تو بہت ہی مہنگا ہے سونے کا لوٹا لاؤ اور اس کے ہیں اس میں پانی بھرو اور اس کے ذریعے سے گرو کے پاؤں دھو اور پھر اس پانی کو استعمال کرو بطور برکت کے یہ ان کے ہاں آشیواد کا طریقہ تو بڑے لیڈر کو انہوں نے آشیو دیا اس نے کہا بتائیے میری ریکھا دیکھیے لکشمی ریکھا دیکھیے جیون ریکھا دیکھیے کہیں مجھے کوئی خطرہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے دیکھ لیے تمام کوئی ڈلتا نہیں کچھ نہیں آپ کا بالکل بے فکر رہیے چالیس سال تک آپ سپتا میں رہیں گے مزید چالیس سال مزید آپ کی حکومت رہے گی اور ہمیشہ جیتتے ہی رہیں گے کوئی خطرہ نہیں اور بندہ گھر نہیں پہنچا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تمام کتابیں دیکھی تھی اس کے مطابق یہی لگا تھا مجھے لیکن جب بندہ مر گیا تو سب کتابوں کو جلا ڈالا میں نے کہا یہ فراڈ دھوکا کیا لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہوں لیکن اس کے پانچ سال کے بعد کلمہ پڑھا تو کسی نے ان سے انٹرویو لیتے ہوئے پوچھا کہ پانچ سال تک آپ انتظار کرتے رہے آپ نے کوئی دینی کتاب نہیں پڑھی کہا میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا اور قرآن پاک اس کو کسی نے کیسے دیا اللہ جب ہدایت دیتا ہے کہتا ہے کہ واشنگٹن میں کوئی پروگرام تھا جس میں میں شرکت کے لیے گیا تو جب میں وہاں سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو چڑھتے چڑھتے ایک جوان نے مجھے قرآن پاک دے دیا انگریزی میں تو میں نے وہ قرآن پاک بھی پڑھا سب کچھ پڑھا اور پانچ سال تک کس قلب اور اضطرار میں اور کس بے چینی کے اندر میں نے گزارے میں بتا نہیں سکتا ہوں تڑپ رہا تھا کہ کب میں مجھے یہ دین نصیب ہو تو پوچھا پڑھتا کیوں نہیں تھے کلمہ کہتا ہے یہ تو سوچو کہ میں خدا بنا ہوا تھا ہم سوچتے ہیں کہ پانچ بڑے خدا ہیں نائب خدا جن سے یہ کائنات چل رہی ہے بدھ مذہب کے مطابق ہر ایک کو ایک لامہ پانچ تو ان پانچ میں سے ایک میں بنا ہوا تو میں خدائی کے درجے سے سیدھا سڑک پر آ جاؤں اور انسان بن جاؤں یہ آسان کام تھا کیا کہتے شیطان برغلاتا تھا یہ ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن چھوڑ یار تم ان کن چکروں میں پڑ رہا ہے اور دفاع کر یار چل رہی ہے تیری گاڑی اور کچھ ٹپڑے شپڑے دیکھتا جا لوگوں کے کام چلاتا جا لیکن کہتے ہیں آخر میرے ضمیر نے مجھے مجبور کیا اور میں مجبور ہو گیا کہ میں کسی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ بسم اللہ الرحمن سورت السجدہ مکیہ وہی سلاسون آیا وہ سلاسو چھوٹی سی سورت آئی بڑی سورتوں کے بیچ میں تیس آیتیں ہیں اور تین رکو ہیں بانٹ کر کے تیس آیتیں اور تین رکو اس صورت کا مضمون کیا ہے وہ آپ اس سے سمجھیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے پیار کتنا تھا آقا بدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شام کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ علیہ السلام نہ پڑھ لیں اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ لوگوں کی برکت سے اور آپ کو بھی توفیق نصیب ہو یہ سورت پڑھتے تلاوت فرماتے اس کے بعد آپ آرام فرماتے کتنی محبت تھی اس صورت سے آپ کو اور اللہ تعالی ہمارے آئمہ حضرات کو بھی توفیق دے ہر جمعے کو صبح فجر کی نماز میں آپ سورہ سوریہ سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر پڑھتے تھے مختلف موقعوں کے اندر آپ مخصوص صورتیں پڑھتے تھے جمعہ کے دن آپ سورہ قاف پڑھتے تھے اللہ مفتی صاحب کو جزائش کر دے ہم نے بھی پہلی مرتبہ ان سے سن لی سورہ قاف کیوں اس میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو لوگ جمعہ کے دن کے لیے آئے ہیں وہ یہاں سے کوئی خوراک لے کر کے جائیں اپنے لیے کوئی سبق لے کر کے جائیں اب وہ رٹی رٹائی باتیں کھڑے ہو گئے سنا دی چھٹی چلے گئے اب آپ کہیں کہ چلو امام صاحب پڑھ بھی لیں گے تو ہم کو کیا پتا کیا سنا رہے ہیں پہلے تو یہ آپ کا قصور آپ نے کیوں نہیں پڑھا کیوں نہیں سمجھا لیکن اس کے باوجود بھی اگر امام صاحب پڑھیں گے تو برکتوں سے محروم نہیں ہوں گے آپ کو بھی برکت نصیب ہوگی اس کی مگر وہ جو مقصد ہے کہ اس پر غور کیا جائے اور پھر انسان اپنی زندگی کا سفر طے کرے وہ تبھی نصیب ہوگا جب آپ اس کو سمجھیں گے یہ دو روایتیں مضبوط روایتیں ہیں اس کے علاوہ بھی اس کی فضیلت میں بہت روایات ہیں وجہ اس کی اس صورت کے اندر ایک طرف توحید کو بیان کیا گیا اور دوسری طرف آپ کی رسالت کو ثابت کیا گیا اور تیسری طرف آخرت کا ایسا منظر پیش کیا ہے جب انسان دل کی گہرائیوں سے اس پر غور کرتا ہے سوچتا ہے ایمان والا کیا انسان عام انسان ہل جاتا ہے اس کی دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں سورت السجدہ اور اوپر جہاں بات ختم ہوئی تھی وہیں سے بات شروع ہو گئی اوپر کہاں کس بات کے اوپر کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے آگے اس کی قدرت کی نشانیاں بتائی گئیں کہ تم کو تو یہ نہیں معلوم تو پھر تم کہاں ان چیزوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو یہ سب اللہ ہی جانتا ہے اور اس کی توحید ہی کا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میم حروف مقطعات لا فیہ من رب العالمین وہاں فرمایا تھا کہ یہ کتاب حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں مضبوط کتاب کی آیتیں ہیں یہاں فرمایا کہ مضبوط کیوں نہ ہو یہ کتاب تو جہانوں کے پروردگار کی اتاری ہوئی ہے جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا اس کا کلام بڑا ہوتا ہے فلاں شاعر بہت بڑا اس کا کلام بھی بہت بڑا مگر یہ الٹی بات ہے کہ کلام جتنا اونچا ہوتا ہے تو لوگ کلام کی اونچائی اس سے سمجھتے ہیں کہ سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہتے جناب کیا نظم تھی کیا اشعار تھے تو سنا کیا مطلب تھا کہتے میرے تو اوپر سے ہی جا رہا تھا کچھ پتہ نہیں چلا مجھے قرآن پاک کا ایک طرف کمال یہ ہے کہ سارے انسان اور جن مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے مگر ولاق القرآن ذکر دوسری طرف ہم نے اس کو آسان کر رکھا ہے جو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا کچھ نہ کچھ ہر ایک کو لے کر کے اٹھے گا یہاں تک کہ جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا وہ بھی کچھ نہ کچھ لے کر اٹھے گا تنزیل الکتاب کتاب کا اتارنا من رب العالمین جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے لا ریب فیہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے ام یقولون افترا جہانوں جہانو کے پروردگار کا اتارا ہوا کلام کیا اس کے باوجود وہ کہتے ہیں افطرا ہوں انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے بل هو الحق من ربک بلکہ وہی تو برحق ہے تیرے رب کی طرف سے وہی اس میں تاکید ہے اور تاکید کا مطلب اس کے سوا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سب جھوٹ ہے یہی حق ہے یہ رسالت کو بیان کر رہا ہے وہ حق ہے اس کے سوا جھوٹ اور یہ توحید کو بیان کرتا ہے وہ حق ہے اس کے سوا جھوٹ اور یہ آخرت کو بیان کر رہا ہے جنت اور جہنم برحق ہیں اس کے سوا جھوٹ اور کس لیے یہ کتاب آئی ہے لتن زیرہ قوما تاکہ آپ آگاہ کریں قوما ایسے لوگوں کو ما آتا ہوں نہیں آیا ان کے پاس من نذیر ان کو آگاہ کرنے والا من قبل کا آپ سے پہلے کون لوگ ہیں سب سے پہلے مخاطب مکہ والے ہیں بنو اسماعیل ہیں اور بنو اسماعیل میں سب سے پہلے پیمبر کون آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے بعد ایک زمانہ دراز گزرا ہے بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے دوسری جانب حضرت اسحاق کی اولاد میں چار ہزار انبیاء آ چکے ہیں اور یا بارہ ہزار اور ادھر ایک بھی نبی نہیں آیا اتنے لمبا عرصہ گزر گیا اس قوم کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ آپ ان کو آگاہ کریں لعلهم يهتدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں اللہ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ایام اس کتاب کا بنیادی کام کیا ہے یا اپنے مالک کا تعارف کراتی ہے اللہ کا تعارف کراتی ہے اللہ کون ہے اللہ اللہ وہ ہے اللہ بھی خلق الما جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو وما ہوما اور اس کے بیچ کی چیزوں کو فی ستت ایام چھ دنوں میں سمت العرش پھر اس نے تجلی فرمائی عرش کے اوپر نظام کائنات کو بھی سنبھالا اور پھر اور وہ عرش کے اوپر اس طرح مستوی ہوا کہ ہر جگہ بھی ہے اور عرش کے اوپر بھی ہے سب کے ساتھ بھی اور عرش کے اوپر بھی ہے مالکم من دھونی من ولی ولا شفیع عرش پر بیٹھا ہے لیکن اس کے باوجود تمہارے کام بنانے کے لیے تمہیں کسی سفارشی کو لانے کی ضرورت نہیں تمہیں بیچ میں کوئی واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں مالکم من دھونی نہیں ہے اس کے سوا تمہارے لیے من ولی کوئی کام بنانے والا ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی یعنی تخت پر بیٹھنے والے کے لیے تمہارے ذہن میں تصور آتا ہے کہ کوئی سفارشی ہوگا تو تب وہاں تک پہنچیں گے یہ تخت پر ہے مگر اس کے باوجود ہر جگہ ہے ہر ایک کے ساتھ ہے تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تم کو کسی سفارشی کی ضرورت نہیں کسی ولی کام کار ساز کی کام بنانے والے کی ضرورت نہیں افلا تتذکرون تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو یدبر الامر من السماء الى الارض وہی تو تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی من السماء الى الارض آسمان سے لے کر زمین تک جتنے کام ہیں ان کاموں کی براہ راست تدبیر کرتا ہے سارے کاموں کو خود انجام دیتا ہے سب کا منصوبہ خود بناتا ہے سب کو انجام خود دے رہا ہے کوئی کام اس کی مرضی کے سوا نہیں ہوتا اس کی مرضی کے سوا کسی درخت پر پتھر پتا نہیں لگ سکتا اور وہ سوکھ نہیں سکتا اور وہ گر نہیں سکتا اللہ اکبر ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يعرج إليه پھر اسی کے سامنے چڑھ کر جائے گا ہر معاملہ ہر کام اس کے سامنے پیش ہوگا فی یوم ایسے دن میں پیش ہوگا کان مقدار ہو الفاصن جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے مما تعدون اس گنتی کے مطابق جس کو تم گنتے ہو ہر ایک کام کی تدبیر وہی کرتا ہے اور دنیا میں کام ہوتے جا رہے ہیں اور یہ سارے کام جو انسان کر رہے ہیں جو کچھ پائے جا رہے ہیں یہ سب کے سب ایک دن اس کے سامنے پیش ہوں گے اور جب وہ فیصلہ کرے گا اور جس دن پیش ہوں گے وہ ایک دن ایک ہزار سال کا ہوگا ایک ہزار سال کا اور معارف دن آ رہا ہے پچاس ہزار سال کا انشاءاللہ تفسیر وہاں آئے گی تھوڑی سی اور زیادہ آ جائے گی لیکن جو موٹی بات ہم یاد رکھیں گے اور ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے پندرہ اقوال ہیں اس کی تفسیر میں لیکن جو قول ہم سمجھ سکیں اور یاد رکھ سکیں کہ وہ کیا کہ وہ قیامت کا دن ہے دنیا کا دن مراد نہیں اور قیامت کا دن ایک ہزار سال کا بھی ہے اور پچاس ہزار سال کا بھی ہے اور ایک فرض نماز پڑھنے کے برابر بھی ہے وہ کیسے انسان اگر نیک ہے تو اس کو ایسا لگا جس طرح ایک فرض نماز پڑھی تو دن گزر گیا بس اتنا ہی دن تھا اور اگر گناہ گار ہے تو اس کے گناہ کے اعتبار سے کسی کو ہزار سال کا اور کسی کو دس ہزار سال کا اور کسی کو پھر پچاس ہزار سال کا ایک دن لگ رہا ہے اور دن یہ انسان کے ذہن کے اعتبار سے اور اس کی مشکل کے اعتبار سے گھٹتا اور بڑھتا ہے آپ دیکھ لیجئے ایک رات آپ اپنے گھر میں گزارتے ہیں ایک رات آپ ہاسپٹل میں گزارتے ہیں ایک رات آپ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس انتظار میں گزاریں کہ صبح کو آ رہا ہوگا کوئی اور پھانسی کا ڈر لے کر کے آ رہا ہوگا یہ تینوں راتیں برابر ہو سکتی ہیں جو رات مشکلوں کی رات ہوتی ہے مشکل والوں سے پوچھو ہیں رات کو بیمار ہر دو سیکنڈ کے بعد پوچھے گا کیا ٹائم ہوا بھائی وہی تو ٹائم ہوا جو ابھی ہوا تھا یار اتنی دیر گزر گئی ابھی تک ٹائم نہیں پورا ہوا کسی نے کہا کہ میں رات کو تارے گننے لگا اتنی لمبی رات تھی تارے بھی ختم ہو گئے گن گن کر کے میں نے کہا اب کیسے گزاروں رات کو تارے بھی گن دیے تب بھی رات نہیں ختم ہوئی اب کیسے گزاروں کہ تارے گن سکتا ہے کوئی لیکن ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم وہ ذات جس کے سامنے یہ سب کچھ پیش ہوگا وہ ہے عالم الغیب چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا و شہادہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا غیب کا جاننے والا اس پہ بتایا تھا میں نے وہ فتنہ ہوا تھا حضرت مجدد الفسانی کے زمانے میں کسی مولوی نے کہا کہ خدا کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے کیوں عالم کا معنی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو چھپی ہوئی کو کیسے جانے گا اس کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے لیکن یہ انسانوں کے اعتبار سے جو چھپی ہوئی ہیں اللہ کے سامنے نہ کوئی کل ہے سب کچھ آج ہی آج ہے یہ انسانوں کے اعتبار سے کوئی گزرا ہوا کل کوئی آئندہ کل انسانوں کے سامنے کچھ چیزیں ظاہر اور کچھ چھپی ہوئی اللہ کے سامنے سب ظاہر تمہارے اعتبار سے عالم الغیبی غیب کا جاننے والا و شہادہ ظاہر کا جاننے والا العزیز غالب الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا الذي احسن كل شيء خلقه الذي احسن جس نے بہت اچھا بنایا کل لشین ہر چیز کو خلقہ جس کو اس نے پیدا کیا جو چیز پیدا کی اس کو بہترین بنایا اور جس طریقے سے بنایا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس سے بہتر بھی اس کو بنایا جا سکتا تھا نا جیسا اس نے بنایا وہ سب سے خوبصورت بنایا مرغی کی دو ٹانگیں دے دی اس کو کبڑا کر دیا سب کہتے ہیں یہ بہت اچھی لگتی ہے بہت شاندار اور بکری کی چار ٹانگیں دے دی اور اس کو اور زیادہ کبڑا کیا سب کہتے بہت اچھا کوئی شخص بے وقوف نہیں کہہ سکتا کہ اس کی اگر دو ہی ٹانگیں ہوتی اور یہ کھڑی ہوتی تو کیسے لگتی سب کے بڑی بچی لگتی بڑی بیکار لگتی جو چیز پیدا کی وہ خوبصورت بنائی بہترین بنائی الانسان من طین اور شروع فرمایا انسان کے پیدا کرنے کو من طین مٹی سے سب سے پہلے انسان کو مٹی سے ثم من جالا من ماء مہین پھر بنایا اس کی نسل کو اس کی اولاد کو من سلالت نچوڑ سے من ماء مہین ایک بے حیثیت بے قدر پانی کے نچوڑ سے بنایا یہ نچوڑ کو بھی انسان کیا سمجھے گا ایک زمانے تک تو انسان یہی سمجھا تھا کہ یہ ایک بے قدر پانی ہے اور اس میں سے خاص خاص ذرات نکالے جاتے ہوں گے اور اس کے ذریعے سے انسان تیار ہوتے ہوں گے لیکن انسان جو جو ترقی کر رہا ہے تو قرآن کے راز اس کے سامنے کھلتے جا رہے ہیں کہا نہیں ہزاروں قسم کے جرسومے ان میں سے ایک جرسومہ لیا جاتا ہے اور ہزاروں قسم کے بیزے اس میں سے ایک بیزہ لیا جاتا ہے جس کے مقدر میں انسان بننا ہوتا ہے پھر وہ بنتا ہے باقی بے ثم جعل نسله پھر بنایا اس کی اولاد کو من مہین ایک بے قدر بے حیثیت پانی کے نچوڑ سے تم مسبا ہو پھر اس کو درست بنایا اسی بے قدر پانی سے انسان بنا اس کو ٹھیک بنا دیا ونفخ فیہ من میں اور پھونک دیا اس میں اپنی جانب سے روح کو وجعل السمع والابصار ہفیدہ او انسانوں اس قطرہ ناپاک سے تم پیدا ہوئے اور پھر تمہیں ٹھیک بنایا اور پھر تمہارے لیے میں نے سننے کی طاقت کو پیدا کیا دیکھنے کی طاقت کو سمجھنے کی طاقت کو کان آنکھ اور تمہارے لیے دل پیدا کیے کتنی بڑی میری نعمتیں خریل ما تشکرون مگر بہت کم ہی تم شکر ادا کرتے ہو وقالوا اذا في الارض ائنا لفي خلق جديد اور یہ سب پیدا ہونے کو مانتے ہو لیکن جب کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو کہتے ہیں جب ہم اذا ضللنا في الارض جب ہم زمین کے اندر رل جائیں گے یہ رل جانا ہمارا لفظ ہی نہیں ہے خالی اردو میں بھی بولتے تھے پرانوں کے ترجموں میں کیا مطلب جس طرح کوئی باریک باریک چیز آپ نے آٹا پیسا یا آپ نے ریت لیا اور ریت کو پھیلا دیا زمین میں اور وہ مٹی کے ساتھ مل گئی اب کہاں سے اس کو تلاش کریں گے ایزا دللنا جب ہم رل جائیں گے اور جب ہم گم ہو جائیں گے جب ہم پھیل گم ہو جائیں گے پھر زمین میں آئین آئندی خلق جدید تو کیا ہم دوسری بار پیدا کیے جائیں گے دوسری مخلوق میں ہوں گے بل ہوں ربهم کافرون میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کو آج سمجھتے ہوں جو بے حیثیت پانی سے اس مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اللہ سے ملنے کا شوق ہی نہیں اور اللہ کے ملنے کا انکار کر رہے ہیں بل ہم بلقاء ربهم کافرون بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے کافرون انکار کرنے والے ہیں اس کی ملاقات کو نہیں مانتے اگر اس کی ملاقات کو مانتے تو یہ باتیں تھوڑی کہتے قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون آپ ان سے فرما دیجئے تم تو اپنی زندگی میں بھی خود مختار نہیں ہو جب تک جاتا ہے زندگی دیتا ہے اور جب چاہتا ہے تب روح کھینچ لیتا ہے قل يتوفاكم آپ فرما دیجئے موت دیتا ہے تم کو ملک الموت موت کا فرشتہ الذي وكل بكم جس کو مسلط کیا گیا ہے تمہارے اوپر یا جس کے حوالے کیے گئے ہو تم ثم الی الی ربکم ترجعون پھر تم تمہارے رب ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہو جس طرح وہ تم کو موت دیتا ہے فرشتے کے ذریعے سے اس کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب لوگ کہتے ہیں اچھا دوبارہ زندہ ہوں گے قیامت آئے گی کیسے آئے گی کتنے ایک دن رہ گئے کیسے آئے گی تو قرآن پاک فوراً قیامت کا منظر پیش کرتا ہے کیسے آئے گی کہا وہ جیسے تم جلو گے نا ویسے آئے گی جب تم ناک رگڑو گے زمین کے اوپر ویسے آئے گی اسی طرح اگلے رکوع میں قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے بلکہ آخرت کا منظر وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَ واید المجرمون اے قرآن کریم پڑھنے والے یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھ لیتے اس منظر کو عید المجرمون جب مجرم لوگ ناکسو کسور ہیں جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے سامنے جھکائے ہوئے سروں کو ربنا ہے ہمارے رب اب سر نام ہم نے دیکھ لیا وہ سمیا اور ہم نے سن لیا جہنم کی چنگاڑ بھی سنی ہم نے اور جنت اور جہنم کا نظارہ بھی کر لیا محشر کے میدان کو بھی دیکھ لیا فر جہنا واپس کر دے ہم کو دنیا میں عمل صالحہ عمل کریں گے ہم نیک انا موقنون بے شک ہمیں یقین کرنے والے پکا یقین آ گیا پکا بالکل مان لیا اب یقین آ گیا واپس کر دے یہ جو واپسی کی تمنا ہے قرآن کریم تین جگہ کے لیے پیش کرتا ہے سب سے پہلے موت کے وقت میں ہر آدمی تمنا کرتا ہے کاش نہیں تھوڑا موقع تھوڑا موقع اور دوسرے کب تمنا کرتے ہیں محشر کے میدان میں اور تیسرا جہنم میں جانے کے بعد ہے ولو شئنا اور اگر ہم چاہتے لا تینا کل نفس تو ہر جان کو ہم اس کی ہدایت دے دیتے اور دنیا میں کوئی گمراہ نہ رہتا مجبور کر کے انسانوں کو ہدایت پر لگا دیتے ولیکن حق القول منی لیکن بات پکی ہوگی ہماری طرف سے ہم نے چھوٹ دے دی انسانوں کو ہدایت کا بھی راستہ دکھایا گمراہی کا بھی اور پھر فرمایا چاہے ہدایت کا قبول کرو چاہے گمراہی کا اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا اس کے ذریعے سے اور شیطان کے ذریعے سے جہنم کو بھر دوں گا یہ دوسری بات پکی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے گمراہ ہونا ہی ہونا ہے ولیکن حق القول لیکن پک پکی ہوگی بات بات منی ہماری جانب سے لعمل ان جہنما کہ ضرور بھر دوں گا میں جہنم کو من الجنتی جنوں کے ذریعے سے ون نا اجمائن اور تمام لوگوں کے ذریعے سے فضوقو اب واپسی نہیں ہو سکتی ہے اب چکھو آئے ہائے اللہ اکبر فضوقو چکھو تم کس کو چکھو عذاب کے مزے کا چکھو جہنم کے مزے کو چکھو آگ کے جلنے کے مزے کو چکھو کیوں بما نسیتم لقاء یومکم یم تمہارے اس دن کی ملاقات کو بھول جانے کی وجہ سے تم بھول گئے تھے کہ کسی دن اپنے مالک سے ملاقات ہو جائے گی نَسِيْنَاكُمْ ہم نے بھلا دیا تم کو وزوق و عذاب الخل اور چکو تم ہمیشہ رہنے والے عذاب کو بھی معموم تم تعملون ان کاموں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے ہم بھول جائیں گے تم کو ہم ہم نے تم کو بھلا دیا اللہ کیسے بلائے گا تو سب کو جانتا ہے بھلانے کا مطلب اس کا لازمی نتیجہ جس کو انسان بھول جاتا ہے پھر وہ چیختا رہے چلاتا رہے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے ہم تم کو بھلا دیں گے تم روتے رہو چیختے رہو چلاتے رہو کہتے رہو ربنا اب سرنا اب سرنا دیکھ لیا دیکھ لیا ایک مرتبہ واپس کر دے اب کوئی نہیں واپس کرے گا نسینا کم ہم نے تم کو بلا دیا وضو کو عذاب الخل اور چکو ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ بنا کن تم تعملون تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے سوال یہ ہے کہ ایمان کس کو نصیب ہوتا ہے فرمایا جس میں طلب ہوتی ہے جس میں طلب ہوتی ہے جس میں طلب ہوتی ہے اس کو ایمان نصیب ہوتا ہے اور پھر اس میں طلب اور تڑپ ہوتی ہے آجزی ہوتی ہے تو اس کو ایمان میں ترقی ملتی رہتی ہے اور یہی آجزی اور یہی تڑپ اور یہی طلب اس کو ترقی دیتے دیتے دیتے دیتے بلند مرتبے تک لے جاتی ہے انما یؤمنو بآیاتنا بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر الذین وہ لوگ اذا ذکروا بها جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ہماری آیتیں سنا کر کے خرو تو گر پڑتے ہیں وہ سجدن سجدے کی حالت میں وسبحوا بحمد ربهم اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں وہ لا لائک اور وہ اکڑتے نہیں یہ حمد کے ساتھ تسبیح کا معنی بھی یہاں سمجھ لیجئے دوسری جگہ بھی پھر سمجھ میں آ جائے گا تسبیح کا معنی یہ بیان کرنا کہ پروردگار ہر عیب سے پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں اس میں کوئی عیب نہیں ہر عیب سے وہ پاک ہے لیکن ایک چیز کو آپ کہیں کہ اس میں کوئی عیب نہیں بہت شاندار بندہ ہے مگر خوبی بھی کوئی نہیں تو پھر اس کی کیا فائدہ یہ بیان کرنا کہ عیب اس میں کوئی نہیں اور حمد کا معنی یہ بیان کرنا کہ تمام خوبیوں کا مالک وہی ہے ہر ایک تعریف کے لائق وہی ہے اس کا نام ہے سبحان ہم تسبیح اور ہم تسبیح اور حمد باقی بھی بیان کرو لیکن ساتھ میں یہ بھی بیان کرو کہ میں اس کے اندر ساری کی ساری خوبیاں ہیں اور اگر صرف باقی بیان کریں خوبی نہ بیان کریں اور یا خوبیاں بیان کریں اور باقی نہ بیان کریں تو بات مکمل نہیں ہوگی بے شک ایمان لاتے ہیں وہ لوگ جن کو ہماری آیتوں کے ذریعے سے جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں سبحان ربی اللہ صبح اور ابی اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں اس کی حمد بھی کرتے ہیں وہ لا لائت اور آیتوں کے مقابلے میں اکڑتے نہیں ہیں دیکھیے قرآن پاک بار بار کہہ رہا ہے نصیحت کس کے ذریعے سے آیتوں کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے بعض کس کے ذریعے سے آیتوں کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے اور ایسے لوگوں کی جن کو نصیحت کی جاتی ہے اور سجدے میں گر پڑتے ہیں قرآن سن کر کے ان کی اور پہچان کیا ہوتی ہے تت جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ہوں جدا رہتے ہیں جنوبهم ان کے پہلو عن المضاجع سونے کی جگہوں سے اللہ اکبر سونے کی جگہوں سے پہلو جدا رہتے ہیں آگے آ رہا ہے سورہ زاریات کے اندر کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون ان کو راتوں کو نیند آتی نہیں تھی یہ ہے ایمان کی شان ایمانی کیسے لوگ سوتے ہیں مگر پہلو بستر سے نہیں لگتے تو ایک دم یاد آتا ہے یار کیا سو رہے ہیں تو ستا رب جاگ دا تیری کیویں نے بے پرید اٹھ فریدا ستیا تو چاڑو دے مصیب پھر اٹھ پڑتے ہیں اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں پھر سوتے ہیں ذرا سی آنکھ لگتی ہے تھوڑا سا آرام پھر جاگ پڑتے ہیں تتجافا جنوبہم جدا رہتے ہیں ان کے پہلو عن المزاجع بستروں سے یدعون خوفا اور جدا رہ کر کے جو اپنے مالک کی عبادت کرتے ہیں تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے منزل کو لیا نہ نہ یدعون ربهم مانگتے ہیں اپنے رب سے خوفا ڈرتے ہوئے بھی وطمعا اور لالچ کرتے ہوئے بھی اپنے گناہوں کی طرف نظر کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں اور مالک الملک کے رحم و کرم کی طرف نظر کرتے ہیں تو امید ہوتا ہوتی ہے اردو والے کسی نے کہا تھا فضل کریں تا وہ نہیں دوسرا تھا اگر فضل کرے تو پھر کہتا ہے پھر تو بیڑے پار اور اگر وہ پکڑنے پر آ جائے انصاف کرنے پر آ جائے تو پھر بیڑے ڈوب گئے اردو والے کا یاد نہیں آیا پنجابی والا اس نے کہا فضل کریں تا بخشے جاون میرے جے منہ کالے عدل کریں تا پکڑے جاون اونچیاں پگاں والے اگر وہ ناپ ناپ کر کے دینے لگ جائے تو پھر بڑے جبے اور دستار والے پھنس جائیں گے فلاں رات کیسے گزری فلاں دن کیسے گزرا فلاں وقت کیسے گزرا ایک ایک چیز کا حساب دو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ من نقش فقد حلق جس کو یہ پوچھا گیا یہ یہ کیسے کیا یہ کیسے کیا فنا دن کیسے فلاں وقت کیسے گزارا فلاں وقت کیسے گزارا ایک ایک گھنٹے کا ایک ایک منٹ کا ایک ایک سیکنڈ کا حساب دو فقط ہلاک کا وہ تو ہلاک ہو گیا تو عرض کیا کہ پھر فرمایا اللہ سے مانگو آسان حساب لے تو آسان حساب کیا ہوگا فرمایا اعمال نامہ دیکھا جائے گا اور کہا جائے گا ہاں، کچھ نیکیاں بھی ہیں کچھ برائیاں بھی ہیں چلو نیکیاں قبول کی برائیاں معاف کی چلو جنت میں فرمایا یہ ہے آسان حساب اللہ کے کرم کی طرف دیکھتے ہیں تو تمہ ہوتا ہے اپنے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں اور اسی کے بیچ میں ایمان ہے اسی کے بیچ میں خوف اور رجا اسی کے بیچ میں ایمان ہے اگر آدمی زیادہ ڈر جائے گا تو شیطان اس کے دماغ میں ڈالے گا تیرے جیسے بدبخت گناہگار کبھی بخشے جائیں گے تو تو کبھی بخشا جا ہی نہیں سکتا اب جی بھر کے گناہ کر کم سے کم یہ زندگی تو مزے سے گزار اور بے شمار لوگوں کو ایسے ہی گمراہ کر دیتا ہے وہ اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آدمی زیادہ امید لگا دے اور اس کو خوف نہ رہے تو کہتا ہے یار وہ کریم ہے وہ تھوڑا ہم ہم جیسے غریب بندو کو جہنم میں ڈال دے گا دیکھو میں سیدھا سادہ بندہ چلو نمازیں نہیں پڑھ سکتا روزے نہیں رکھ سکتا زکات نہیں دے سکتا مگر ہوں تو میں بھی مسلمان بھیج دے گا کہے گا جاؤ جنت میں یار اگر اس طرح کا ذہن بنے گا تو پھر آدمی تعطل کا شکار ہو جائے گا تب بھی جائے گا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو روزی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور سجدہ بھی واجب ہو گیا فلاطما قرت قُرَّةِ أَعْيُنٍ آہا جنت کی کیا تعریف کی آپ کسی کو کہنا آج میں نے افطاری کے لیے کیا بنایا تو آپ بتائیں گے آج تو شربت شکنج بین بنایا آج تو روح افزا بنایا تو بس یہی بنا آپ کہنے نہیں سیویاں بھی بنائی پھرنی بھی بنائی اچھا یہ بنی اور اگر آپ اس کو یہ کہیں کیا بنایا بس میں بیان نہیں کر سکتا آپ سوچ نہیں سکتے ہو کہ کیا کیا آج تیار ہوا ہے تو آدمی افطار تک اسی انتظار میں کہ پتہ نہیں آج کیا بنا ہے پتہ نہیں کیا بنا ہے اللہ نے اسی ڈھنگ سے جنت کا تعارف کرایا فلا تعلم نفس کوئی جان نہیں جانتی کسی نفس کو نہیں معلوم ما اخفی لهم کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس کے لیے من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے اور کھانے کو چھوڑو پینے کو چھوڑو لذت کو چھوڑو صرف دیکھنے کے لیے جو مزے کی چیزیں رکھی ہیں ایک منظر کو دیکھا ایک ہزار سال تک دیکھتے رہے آنکھیں واپس ہی نہیں آتی اس کو دیکھنے سے بھرتی نہیں اور فرمایا پھر جنت کے پتوں کو کہا جائے گا تم ہلو اور اس کے بعد پروردگار ان کو کیا اپنا کلام سنائے گا ایک ہزار سال تک وہی سنتے چلے گئے ان کو اس سے طبیعت ہی نہیں بھر رہی ہے خدایا کچھ اور بھائی اور بھی تو منظریں اور دیکھو کہتے اور دیکھنے کا یہی اسی سے دن بھر رہا ہے اور رتا آنکھوں کی ٹھنڈ کیا کیا چھپا کر رکھی ہے تم کو نہیں معلوم جزا ام بما کانو یعملون یا یہ بدلا ہے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے اور میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے بڑا بڑا احسان جنت سب کو اللہ کے کرم سے ملتی اللہ کے حبیب فرما چکے اللہ کے کرم سے ملتی ہے لیکن پھر اللہ یہ کہے کہ چلو یہ تمہارے کاموں کا بدلہ تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے حالانکہ ہمارے کام ہی کیا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اتنے انعام کیوں ملے فرمایا دو طرح کے بندے تھے ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے تو تم کیا سوچتے ہو کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے سب برابر اللہ اکبر افمن کان مؤمنا تو کیا وہ بندہ جو ماننے والا ہے کمن کان فاسقا ہو سکتا ہے اس کی طرح جو فرما برداری سے نکلنے والا ہے لا یستبون نہیں برابر ہو سکتے الذين امنوا وعملوا الصالحات رہے وہ بندے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے پر جنات المأوى ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں نزلم بما کانو یعملون یہ مہمان نوازی ہوگی مہمانی کرنے کے لیے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے اور وہ لوگ جو اس کی فرمبرداری سے نکل گئے فماباہ نار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کلما ارادو ان یخرجو منها جب جب بھی چاہیں گے کہ اس سے نکلیں اعیدو اس میں لٹا دیے جائیں گے وقیل ذوقو اور کہا جائے گا چکھو عذاب لہم ان سے عذاب النار جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو الذی کنتم بھی تکذبون جس کو تم جھوٹا سمجھا کرتے تھے اس جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو یہ کبھی بہی ہوتا ہے اور کبھی بہا ہوتا ہے جب آگ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو بہا اور جب عذاب کی طرف نسبت ہوتی ہے تو بہی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور فرمایا یہ جہنم کا جو عذاب ہے بڑا اس سے پہلے بھی ہم جھٹکے لگاتے ہیں اور مکہ والوں کو بھی ضرور لگائیں گے اس لیے کہ شاید کچھ کھونسڑے کھا کر کے دماغ ٹھیک ہو جائے والا اور ضرور بھی ضرور ہم چکھائیں گے ان کو من العذاب الادنا قریبی ملنے والے عذاب میں سے دون العذاب الاکبر بڑے عذاب کے علاوہ لعلہم یرجعون شاید کہ وہ باز آ جائیں اور وہ عذاب چکھایا بدر میں چکھایا قید کی شکل میں چکھایا دوسرے موقعوں پر ومن ظلم اور اس سے بڑا ظالم کون ہے ممن ذکر ربی جس کو اس کے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے نصیحت کی گئی ثم تمہارہ پھر اس نے اس سے اعراض کر لیا انہا من المجرمین منتقمون بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں ان سے لے کر کے رہیں گے مجرموں سے انتقام لیا جائے گا اور مظلوم غالب آئے گا اور مظلوم کو بلند مرتبہ ملے گا کیسا ہو کر کے رہے گا فرمایا بالکل ہوگا ایسا کیسے ہوگا تو پروردگار فوراً پچھلے حوالے پیش کر دیتا ہے فرمایا وہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بلند مرتبہ ملا وَلَقَدْ نَعْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَا هُدًى بَنِي إِسْرَائِيلِ نَعْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یقیناً ہم نے علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی فِي مِرِيَتْ تو نہ ہو جائیں آپ شک میں مل لقائی اس کے ملنے کی طرف سے وَجَعَلْنَاهُ هُدَى اور ہم نے جس طرح آج اس کتاب کو ہدن بتایا تھا جس طرح یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ بنائی اسی طرح اس کو بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ وجعلنا منہ ہوں اور پھر اس کتاب پر جن لوگوں نے عمل کیا انہی کو ہم نے امام بنایا وجاللامن اور بنایا ہم نے ان میں سے بہت ساروں کو امت رہنمائی کرنے والے یہدون بھی جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے لما صبر ہو مگر یہ رہنمائی کا اور یہ امامت کا مقام ان کو کب ملا لما صبر ہو جب وہ ڈٹ گئے تم بھی ڈٹ جاؤ تم کو بھی یہ مقام ملے گا انسانوں کے تم امام بنو گے اور یقینی کے طور پر وہ امام بنے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک لاکھ چالیس ہزار چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ان میں سے ہر ایک تمہارے لیے امام ہے جس کے پیچھے چلو گے منزل کو پالو گے وہ بِآيَاتِنَا بھی پہلی صفت تھی پہلی صبر تھا ان میں اور دوسری صفت تھی کہ ہمارے باتوں پر ان کو یقین تھا ہماری آیتوں کے اوپر وہ یقین کرتے تھے لیکن بیچ میں ایک بات آئی کہ اس کے ملنے سے آپ شک نہ کیجئے اس کا کیا مطلب ہے اس کے ملنے پر آپ شک نہ کیجئے تین تفسیریں ایک تفسیر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یقیناً کتاب دی تھی لیکن آج کتاب کا وہ حال کر دیا ہے یہودیوں نے کہ جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو آدمی کا ضمیر تڑپ جاتا ہے یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی بالکل نہیں ہو سکتا موسا علیہ السلام کو یہ کتاب جس میں ایسی باتیں لکھی ہیں یہ وحیات کی باتیں فرمایا یہ وحیات کی باتیں انہوں نے لکھی تھی آج لکھی ہیں انہوں نے ورنہ ان کو ہم نے کتاب دی تھی فلا تکن فی مریا آپ اس کتاب کے ملنے کے بارے میں شک نہ کیجیے گا اور دوسری بات جس طرح مثال علیہ السلام کو کتاب ملی جس طرح خیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ کتاب ملی تو اس کے ملنے میں اگر شک نہیں تھا اس کے ملنے میں شک کیوں ہے اس کتاب کے آپ کو ملنے کے بارے میں بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے دو تفسیریں تیسری تفسیر آپ کی تو موسیٰ علیہ السلام سے معراج کے موقع پر ملاقات ہو چکی ہے اور وہ جو ملاقات ہوئی تھی وہ واقعی ملاقات ہوئی تھی وہ خواب نہیں تھا آپ اس کے بارے میں شک میں نہ رہیے لیکن یہ تیسری تفسیر مرجو اس لیے کہ معراج بعد میں پیش آئی اور صورت پہلے نازل ہوئی پھر اب تفسیر دوبارہ ترجمہ بلا قداطین کتاب ہم نے یقیناً السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی اور یقیناً ہم نے علیہ السلام کو کتاب دی تھی فلا کن تو نہ ہو جائیں آپ کی مریہ شک میں مل لقائه اس کے ملنے سے ان کو کتاب ملنے سے یا آپ کو کتاب ملنے سے وجال ادلی بنی اسرائیل اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا وجا اللہ منہ اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے امام بنائے تھے سارے نہیں بنے مگر انہی میں سے امام بنے یہدون بامرنا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے لیکن کب امام بنے لما قبرو جب وہ ڈٹ گئے مصیبتیں سہتے رہے پریشانیاں سہتے رہے اور باطل سے ٹکراتے رہے اور اس کے آگے نہیں دبے نہیں جھکے وہ کانو بھی آیا تین یوقین اور جب وہ ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے اس یقین کا یہ نتیجہ ملا ہوا کہ ان کو امامت کا بلند ترین مرتبہ ملا ان ربک کہوں یا اب نہ ہوں یوم القیامہ بے شک تیرا رب وہی فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فی کانوا کی ہی ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ تو ہو چکا پر میں ایک فیصلہ تو دنیا میں ہو چکا اللہ کہہ چکا یہ باطل یہ حق یہ سچ یہ جھوٹ لیکن عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا عملی فیصلہ پریکٹیکل فیصلہ اور وہ کیسا فیصلہ ہوگا فرما برداروں کو جنت میں لے جاؤ اور فرمانوں کو جہنم میں ٹھوک دو اب صحیح فیصلہ ہوا اب یہ دلا ہوں ہلکنا کیا لوگوں کو اس بات سے ہدایت نہیں ملی لوگوں کو اس بات سے سبق نہیں نصیب ہوا کم ماہ کتنے ہلاک کیے ہم نے من قبل پہلے من القرون زمانے کے لوگوں میں سے یمشو نفی مساکنہم یہ چلتے ہیں ان کے رہنے کی جگہوں میں کتنے لوگ ہلاک ہو گئے ان سے پہلے اور یہ ان کے کھنڈرات میں رہتے ہیں ان کے رہنے کی جگہوں میں رہتے ہیں اس سے کیوں نہیں سبق حاصل کرتے کہ کل پر عذاب آیا تھا آج ہمارا بھی نمبر آ سکتا ہے کم محلکنا کتنے ہلاک کیے ہم نے من قبل پہلے من القرون زمانے کے لوگوں میں سے یمشون چلتے ہیں یہ فی مساکنہم ان کے رہنے کی جگہوں میں ان کے کھنڈرات میں ان نفی ذالک بے شک اس میں لآیات ضرور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں افلا یسمعون اور انسانوں کیا تم سن نہیں رہے ہو اور اس کی قدرت کی نشانی دیکھو اولم یرو انا نسو کل کیا انہوں نے نہیں دیکھا کیا انسانوں نے غور نہیں کیا انا نسو کل ہانک دیتے ہیں پانی کو الجرز بنجر زمین کی طرف جرز یہ وہاں بھی آیا تھا سور میں اور میں نے وہاں عرض کیا تھا جرز یا جرزو کے معنی کاٹنا ایسی زمین کہ جس کی کھیتی کاٹ دی گئی تھی تو اب وہ چٹیل ہو گئی تھی اور پھر وہ گرمی کی وجہ سے سوکھ کر کے بالکل بنجر بن گئی تھی پھر ہم نے اس کی طرف پانی کو ہنکا دیا راجستھان کی زمین دیکھو دو تین سال تک پانی نہ برسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں کچھ اگے گا لیکن جیسا سیلاب آیا جیسا پانی برسا چنے چنے سبحان اللہ انا نسوق الماء الى الارض الجرز ہم پانی کو ہانک دیتے ہیں بنجر زمین کی جانب فنخرج به زرعا پھر نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے کھیتی تاکل منه انعامهم پھر کھاتے ہیں اس کھیتی میں سے تمہارے چوپائے بھی وانفسهم اور تمہاری جانیں بھی کھاتی ہیں تم خود بھی کھاتے ہو افلا یبصرون تو کیا انسان دیکھتے نہیں ہیں ہے انسان غائب کی میں نے حاضر کا ترجمہ کر دیا کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم پانی کو ہانک دیتے ہیں بنجر زمین کی طرف پھر نکالتے ہم اس کے ذریعے سے کھیتی کو منہ انعامہم کھاتے ہیں اس کھیتی میں سے ان کے چوپائے انسانوں کے وانفسہم اور یہ خود کھاتے ہیں افلا یبصرون تو کیا انسانوں ہیں کیا یہ انسان دیکھتے نہیں وَيَقُولُونَ هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور جب فرمایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اصل فیصلہ ہوگا کہتے ہیں اچھا دن کتنے رہ گئے وہ تو بتاؤ کتنے مہینے رہے کتنے سال رہے متاحادل هَذَا الْفَتْحُ کب ہوگی یہ فتح فتح سے مراد فیصلہ یہ فیصلہ کب ہوگا کن تم صادقین اگر تم سچے ہو قُلْ يَوْمَ ملفت آپ فرما دیجئے کتنے دن رہ گئے کتنے سال رہے کتنے مہینے رہے تم کو کیا فائدہ ہوگا کیا جب وہ دن آئے گا تب ایمان لاؤ گے ہاں ہاں اس دن مان لیں گے جب دیکھیں گے تو مان لیں گے فرمایا اس دن مانو گے مگر فائدہ نہیں ہوگا یوم الفتح یا فرما دیجیے فتح کے دن فیصلے کے دن لا ينفع الذین کفروا نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا ایمان ان کا ایمان لانا ولا هم ينظرون اور پھر ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے اعراض کر لیجئے اور اعراض کا یہ بھی معنی نہیں کہ ان کو دعوت نہ دیجئے دعوت دیتے رہیے البتہ وہ جو تکلیفیں دیتے ہیں وہ جو آپ کو پریشان کرتے ہیں اس کے لیے آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں اور ان کے سزا بھی نہ دیجئے اور ان کی تکلیفوں کے اوپر فکر مند بھی نہ ہوئیے اللہ پر ڈال دیجئے ان نہ ہوں منتظرون منتظر اور انتظار کیجیے آپ بھی فیصلے کا ان نہ وہ تو ہیں ہی انتظار میں بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں آپ بھی انتظار کیجیے حق غالب آ جائے باطل مغلوب ہو جائے اور یا پھر آخرت کا قیامت کا اور اللہ کے عذاب کا آخری فیصلہ آ جائے چنانچہ انتظار کیا گیا اور وہ بھی انتظار کرتے رہے بدر میں کچھ کھوپڑی ان کی ٹھیک ہوئی اس کے بعد خندق میں ٹھیک ہوئی اور اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر ہوئی اور پھر جب اعلان ہو گیا کہ آپ کسی نافرمان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے تو دماغ ہل گئے اچھا ہمارے خداؤں نے کچھ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا پھر سب کی ٹھیک ہو گئی اکا دکا شاید کوئی ہو کے جو بھاگ کر چلا گیا ہو جزیرت العرب سے ورنہ باقی سب کو ایمان نصیب ہو گیا صدق اللہ مولانا العظیم